سيدنا مولانا مولانا محمد محمد في في كلامنا كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معذ سامعین کرام مسلمان اس وقت بڑی عجیب و غریب قسم کی زندگی گزار رہا ہے نمازی اپنے آپ کو بے نمازیوں کے مقابلے میں اچھا سمجھ کر سمجھتا ہے کہ میں جنتی ہوں اس لیے کہ میرے مقابلے میں لاکھوں لوگ بے نمازی ہیں داڑھی رکھنے والا اماما رکھنے والا مطمئن ہے ارے یار اس گئے گزرے زمانے میں ہزاروں لاکھوں لوگ مرتد والی زندگی گزار رہے ہیں چہرہ یہود و نسارا کا ہے لباس غیروں کا ہے ایسے زمانے کے اندر میں داڑھی رکھا ہوا ہوں اماما رکھا ہوا ہوں اسلامی لباس پہن رہا ہوں میں جنتی ہوں مسجد کی لائن کا آدمی مطمئن ہے کہ آخا نے فرمایا کہ زمین میں بہترین جگہ مساجد ہیں اللہ نے ہمیں مسجدوں کے لیے چن لیا ہماری زندگی اور موت کو اسی کوٹے سے باندھ دیا دوسرے لوگوں کے مقابلے میں ہم اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہیں بازار والا کہتا ہے کہ رزق حلال اس وقت کسی جہاد سے کم نہیں ہے جھوٹ کے بغیر سود کے بغیر رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا اس انگارے کے دور میں فتنوں کے دور میں دو چار مٹھی جو رشتے حلال ہم کما رہے ہیں ہم مجاہد اعظم ہیں ہم غازی بابا ہیں عجیب ایک صورت حال ہے مسلمانوں کے اندر جو جس طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں اس سے گون کی طرح وہ چمٹ گیا ہے کہ بس یہ راستہ ہے جنت کا نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے نہ پیچھے نہ اوپر نہ نیچے اس نے قسم کھا لی جیسے ملٹری میں داخل ہونے سے پہلے اور پولیس فورس میں جانے سے پہلے کچھ قسم و معاہدہ لیا جاتا ہے کہ بس اب یہ میں کام کروں گا اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کروں گا دن قیامت کا ہوگا اور حاضری تمام بنو آدم کی ہوگی خدا جانے کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا ہم جس سواری پر بیٹھے ہیں وہ گدھا ہے یا گھوڑا ہے یہ تو اس وقت پتا لگے گا جب دھول چھٹے گی اندھیرا ختم ہوگا اندھیرے میں ہر انسان یہ کہتا ہے کہ میں شاہانہ سواری پر بیٹھا ہوا ہوں صبح صبح میں سورج کی کرنیں جب پڑیں گی تب پتا لگے گا کہ یہ کتے پر بیٹھا ہوا ہے سور پر بیٹھا ہوا ہے گدھے پر بیٹھا ہوا ہے رات کی تاریخی ہے ہاں کو آپ بھی ہاں کو میں بھی سب ہاں کے یہ دنیا اندھیرے کا گھر ہے زلالت کا گھر ہے فتنوں کا گھر ہے اس لیے آقا نے بتایا سواری کی نشانیاں کیا ہیں علامتیں کیا ہیں آقا نے بتایا اب کوئی اسے سننے کے لیے تیار نہیں ہے کئی چیزیں ایسی ہیں اگر وہ ہمارے سامنے آئے صحیح ہے اسے انگلی مت کرو اگر وہ ہمارے سامنے آئے دنیا ہی میں ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ ہم کون سی سواری کر رہے ہیں قیامت کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے اور یہ چیزیں قرآن اور حدیث کی روشنی سے ثابت ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدنا آدم علی نبی علیہ سلاد وسلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً سوا لاکھ پیغمبر اور ان کی امتوں کو دنیا میں بھیجا جتنے پیغمبر آئے اور جتنی قومیں آئیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان قوموں کو اپنے لیے پیدا کیا تم اپنی نماز پڑھو تم اپنا روزہ رکھو اپنی عبادت کرو دوسروں سے کوئی سروکار نہیں تھا بس اپنا کام کرو لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے افضل العمم بنایا بہت اونچا مقام دیا بہت اونچا درجہ دیا لیکن کہا اخرجت للناس نمازیں پہلی قومیں بھی پڑھا کرتی تھیں روزے پہلے قوم بھی رکھا کرتے تھے صدقہ پہلے بھی تھا زکات پہلے بھی تھا حج پہلے بھی تھا یہ بھی بنا کعبہ آقا کے زمانے میں آدم علیہ السلام نے کعبے کی پہلی بنیاد رکھی کئی مرتبہ اس کی نشانیاں ختم ہوتی گئی مٹتا گیا وجود میں آتا گیا پھر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اس کی دوبارہ بنا ہوئی نشت ثانیہ ہوئی ابراہیم علیہ السلام کعبے کو پہلی مرتبہ نہیں بنایا حج ہوتا تھا طواف ہوتا تھا سب ہوتا تھا لیکن ایک چیز تھی کہ دوسروں کے لیے جینا میں کا بہترین انسان وہ ہے جو اپنے لیے دوسروں کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو فرمایا آپ کے زمانے میں ایک خاتون تھی کہ رات کو شب گزارتی اور دن میں روزہ رکھنے والی تھی ایک فالتو کام اس نے نہیں کیا بیکار بات نہیں کی اور بظاہر کوئی گنا نہیں کیا انتقال ہوا جنازہ رکھا ہوا تھا ہر صحابی کے منہ میں یہ بات تھی یا فل جنا یا فل جنا یا فل جنا وہ جنتی ہے وہ جنتی ہے وہ جنتی ہے آخا نے سنا یہ کیا ہو رہا ہے فرمایا یا فلنار وہ جہنم میں جائے گی دن میں روزہ رات میں تلاوت شب گزاری اور نبی کے زمانے کی خیر القرون کی عورت آپ نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گی کہا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عبادت کی یہ حالت تھی آقا نے فرمایا کہ بلی کو پال رکھا تھا باندھ رکھا تھا بھوک پیاس میں اس نے نگہداشت نہیں کی تڑپ کر بلی مر گئی قیامت کے دن اللہ اس کی پکڑ میں اسے جہنم میں ڈالے گا اور اس کے بالمقابل فاہشہ عورت نے ایک کتیا کو پانی پلایا بچہ بچہ جانتا ہے اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا اللہ نے اس کے درجات کو بلند کیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے جنت کے اندر داخلہ دے دیا بغیر حساب و کتاب کے یہ دو واقعات ایک نیکوکار عورت کا بلی کو مارنا اور بدکار عورت کا کتیا کو پانی پلا کر جنت میں جانا اور وہ مار کر جہنم میں جانا کیا بتاتا ہے کیا ہم نمازوں پر ٹیکا لگا کر بیٹھ سکتے ہیں یہ ایسے ہے جیسے کوئی آدمی اپنے لیے کھا رہا ہو میں کھاؤں تو میری بیوی کو کیا ملے گا میری اولاد کو کیا ملے گا میرے پڑوس کو کیا ملے گا میرے غلام مالک کو کیا ملے میں اپنے پیٹ کے لیے کھا رہا ہوں میں نماز پڑھوں گا اپنی خبر کے لیے اپنی آخرت کے لیے میں روزہ رکھوں گا اپنی آخرت سنوارنے کے لیے میں تلاوت کروں گا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس میں آپ کا کیا ہوگا یہ امت اپنے لیے بنائی ہی نہیں گئی ہے اس امت کو نکالا گیا ہے اس امت کو بنایا گیا ہے کن تم خیرا امت ان اخرجت لناس تم بہترین امت ہو یہ کہہ کر آیت کو فل اسٹاپ نہیں دے دیا گیا آیت کو نہیں ختم کر دیا گیا آگے کہا گیا اخرجت لنناس تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے آپ خیال کریں کتنے لوگ دوسروں کی فکریں کیا کرتے ہیں رسمی طور پر چاول دے دینا باپ مرا ایک موٹا چاول مدرسے کو بھیج دیے اما مری ایک بکرے کو بھیج دیے بیماری آئی ایک سر پر ہاتھ پھیر کر کالی بکری کو بھیج دیے اور مطمئن ہے کہ صاحب ہم صدقہ کر رہے ہیں خیرات کر رہے ہیں یاد رکھیے گا ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا ہماری نمازیں ہماری عبادتیں ہمارے روزے ہمارے ذکر و اذکار ہمارے صدقات ہمارے خیرات ہماری زکاتیں اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک کہ ہم دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ نہ سمجھیں دوسروں کے درد کو فکروں کو اپنی فکر نہ بنائیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور پیغمبروں میں الگ تھا ایک خصوصی مقام اس کا کوئی ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ نے آپ کا مقام کتنا اونچا کیا اتنا اونچا کیا اتنا اونچا کیا کہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چالیس دنوں تک وہی آنا بند ہو گئی ایک واقعہ ہے یہودیوں نے آ کر سوال کیا آخا نے کہا ٹھیک ہے میں کل جواب دوں گا لیکن آقا انشاءاللہ زبان سے نہیں نکال سکے اس وقت ولا تقول لشین غدن اللہ شاء اللہ ان شاء اللہ اس وقت زبان سے نہیں نکلا اب یہودی دوسرے دن آیا آقا جبریل امین کا انتظار کرنے لگے آئے نہیں تیسرے دن شرمندگی بڑھتی گئی اور دوسری طرف بات کرنے والا بات نہ کرے سلام کرنے والا سلام نہ کرے روزانہ فون میں خیر خیریت پوچھنے والا وہ فون نہ کرے وہ ایک محبت کرنے والا اور ایک چاہنے والا جان سکتا ہے کہ چاہنے والا اگر بات کرنا چھوڑ دے تو اس پر کیا بیتتی ہے فقہ نے کتابوں میں لکھا ہے بیوی سرکشی کرے تلا خلا مار پیٹ یہ بہت دور کی بات ہے کہا کہ تم پہلے کروٹ بدل کر سو جاؤ بستر بدل دو یہاں سے بیوی کی تربیت شروع کی یہ بستر بدل دینا یہ چاہنے والی بیوی کے لیے اور دو جان ایک روح کے لیے ایک عذاب سے کمتر نہیں ہے یہ نہیں کہا تم مارو پیٹو دھمکیاں دو ماں بہن کی گالیاں دو چاہنے والی بیوی اپنے شوہر کو روٹا ہوا دیکھے گی اس کے لیے آسمان کا اس کے سر پر بیٹھ جانا پورے پہاڑوں کا اس پر ٹوٹ جانا اس سے زیادہ مشکل ہے کتنا پیار تھا آقا کو اللہ سے اللہ کتنا چاہتے تھے ہر دم جبرائیل اللہ کا پیغام لانے والے اللہ تعالی کا کلام لانے والے چالیس دن گزر جائے اور سلسلہ منقطع ہو جائے آخا جانتے ہیں وہ آپ کی ذات جانتی ہے اللہ جانتا ہے کہ آپ پر کیا بیتی ہوگی اب دشمنوں کے موقع ایک دشمن دوسرے دشمن کو تاکتا ہے کب بیمار پڑے کب مصیبت میں آئے کب مشکلات میں آئے اور یہ ٹھینگا دکھائے ام جمیلا جو ابو لہب کی بیوی تھی کہا کہ آخا کیا حالت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا مکہ جانتا تھا کہ وہی کا آنا منقطع ہو چکا ہے سلسلہ چالیس دن سے ختم ہو چکا ہے جبرائیل اب نہیں آ رہے ہیں کہا ہم نہیں کہتے تھے کہ تم بتوں کو مانو تا حیات تمہیں ساتھ دیں گے یہ خدا نے تمہیں دگا دے دی استغفر اللہ اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا اب تم نہ یہاں کے رہے وہاں کے رہے مانا خاندان الگ ہو گیا قبیلہ الگ ہو گیا بڑا توحید کا نغمہ گایا کرتے تھے قوم کے لوگ دشمن ہو گئے قوم بھی گئی خدا بھی گیا نہ خدا ہی ملا نہ وسال سرم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے کیا ہو گئی حالت آپ کی بہت دکھ ہوا آپ کو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا اٹھا کر دیکھا اللہ تعالیٰ کو رحم آیا سورت الزحا نازل ہوئی وزحا وئی اذا ادا سجا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گیسو کی قسم آپ کے رات کی قسم آپ کے دن کی قسم آپ کے چہرے کی روشن کی قسم ما ودا کا ربو کا ما خلا آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے نہیں چھوڑا ہے کس نے کہا یہ زلیل ہو یہ تباہ ہو یہ برباد ہو ما ودا کا ربو کا وما خلا ولل آخرت و خیر اللہ کا من ال اور آخرت آپ کی دنیا سے بہتر ہے آپ کے کپڑوں کو تانا دے آپ کے کھانوں کو تانا دے آپ کی جھوپڑی کو تانا دے آپ کے رہن سہن کو تانا دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی پیغمبر کا وہ مقام نہیں ہے جو ہم نے آپ کو دیا ہے ہم نے آپ کو مقام محمود دیا ہے ولل آخرت خیر اللہ کا من اللہ پھر لسو یوتی کا رب کا اللہ تمہیں دے گا رب تمہارا دے گا اتنا دے گا اتنا دے گا تم راضی ہو جاؤ گے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو محبت تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون نے تانا دیا کافرہ مشرقہ نے اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری سورج ہوا نازل کر کر ان کے منہ پر تالا لگا دیا اور ان کے زبانوں کو بند کر دیا کیا سبب تھا آقا کا آقا میں کیا وجہ تھی کہ اللہ کو اتنا پیار وہ سبب یہ آقا امت کی فکروں کو اپنی فکر آپ نے بنا لیا تھا حضرت حسن سے پیار تھا حضرت حسین سے پیار تھا حضرت فاطمہ سے پیار تھا باپ ہونے کے ناطے ابراہیم جس کا لقب طیب اور طاہر قاسم ہے انتقال ہوا گود میں اٹھا کر آنکھ میں رویا آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہائے لیکن جب مسئلہ آیا امت کا تو آقا نے امت کو سینے سے لگایا اور ایسے فکریں کی ایسے فکریں کی اللہ کو رحم آیا اللہ کو ترس آیا لال کا باقی ان نفس کا اللہ تاریم انو بحاد الحدیث اصفا لگتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو گھلا دیں گے محمد صاحب علم یو مینو اگر ایمان نہ لے آئے میں قسم کھا کر ممبر رسول پر اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے محبوب کائنات کے آخا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دے اے محمد آ آپ جسے چاہے جنت میں بھیج دیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں آخا ابو جہل ابو لہب کو بھی جنت میں بھیج دیں گے آپ کی شان رحیمی آپ کی شان کریمی کا کیا کہنا عبداللہ ابن ابئی ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا وہی آئی تھی اے پہلی سب میں وہ تیسری سب میں وہ فلاں گلی میں فلاں ڈور نمبر فلاں کا بیٹا فلاں بیوی کا شوہر فلاں کی اتنی اولاد ایک نمبر کے منافق ہیں کبھی آپ نے ان سے ترش روئی سے چہرے پر بل لا کر کتاب نہیں کیا سلام نہیں کیا جواب نہیں دیا کہ کہیں میرے رویے سے کسی منافق کے دل کو تکلیف نہ پہنچے سب معلوم تھا اور آپ جانتے ہیں اتنا بڑا دشمن جو کھلا ہوا دشمن ہوتا ہے اس کے مقابلے میں آستین کا دشمن زیادہ خطرناک ہوتا ہے یہ اپنا ہو کر پرایا ہوتا ہے یہ اندر سے بچھو کا ڈن مارتا ہے سام کی طرح ڈستا ہے سامنے کا دشمن کھلا ہوا ہوتا ہے انتقال ہوا حضرت سعید اللہ امر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آخا کیا کر رہے ہیں آپ دشمن کا کافر کا مشرق کا منافق کا نماز جنازہ پڑھیں گے آخا نے کہا اگر میرے اس سے اس کی مغفرت ہو سکتی ہے میں ضرور اس کے لیے نماز جنازہ پڑھوں گا دو قدم آگے بڑھے حضرت عمر بن الخطاب نے کھینچا تیسرا قدم آگے بڑھا چادر پکڑ کر پیچھے کھینچا نماز ہوئی نہیں ہوئی اللہ کو معلوم امین آیت لے کر آئے ولا ابدا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد ان میں سے کسی منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھائیے گا پھر اس کے بعد آخا نے فرمایا اگر میرا اللہ کہتا کہ ان سے دن میں ستر مرتبہ ان کے لیے میں دعائیں مغفرت کروں ایک نماز جنازہ تو دور کی بات ستر مرتبہ اگر میں دعائیں مغفرت کروں اللہ ان کو جنت دے دے گا تو محمد روزانہ ستر مرتبہ استغفار کرے گا سور توبہ میں اللہ نے آیت تازل کی استغفر لہم اولا تستغفر لہم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے دعائے مغفرت طلب کرے یا نہ کرے کریںس تقرل لہم سبری نمر رسن اگر آپ ان کے لیے ستر مرتبہ دعائیں مغفرت کریں نہیں یغفر اللہ لہم ایک نمبر کے دشمن ہے اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا آیت نازل ہوئی آخا نے کہا اگر اللہ یہ کہتا اکہتر مرتبہ سیونٹی ون ٹائمس ستر پر ایک مرتبہ میں مغفرت کروں دعائیں مغفرت کروں تو میں ستر پر ایک مرتبہ کیا سات سو مرتبہ بھی ان کے حق میں دعا کرتا یہ آخا کی شان تھی آخا کی خصوصیت تھی امت کے درد کو آپ نے اپنی فکر بنا لیا آپ بخشے بخشائے تھے آپ پر قرآن نازل ہوا تھا آپ ساقی کوثر تھے آپ شافی محشر تھے آپ امام الانبیاء تھے آپ سید الاولیاء تھے آپ سید الانس تھے آپ سید الجن تھے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ لمبا سجدہ کیا میں نے سوچا امی فرماتی ہیں کہ آپ دنیا سے پردہ فرما گئے ہو اتنا لمبا سجدہ نہ حرکت ہے نہ اٹھنا ہے نہ بیٹھنا ہے میں نے اپنی الٹے ہاتھ سے آپ کے تلووں کو آہستہ سے چھو کر دیکھا کہ مرے ہوئے انسان کا جسم ٹھنڈا ہوتا ہے کہیں ٹھنڈا تو نہیں ہو گیا آخا دنیا سے نہیں پردا پردہ گئے کہتی ہیں امی جان کہ میں نے چھوا تو گرمی تھی کہا کہ زندہ تو ہیں کر کیا رہے ہیں کان کو سجدے کے قریب لے کر گئی تو آخا فرما رہے تھے اللہ اللہ اللہ مغفر لی امتی اے اللہ میری امت کے ساتھ مغفرت کا معاملہ فرمانا اتنا کہ دنیا سے پردہ فرمانے کی کیفیت آپ کو ہو چکی تھی تعریف میں کیوں معاف کیا فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کیوں کہا لا تقریب علیکم کم لوم اس الطلقاء کاٹا ڈالنے والے کو اوجھڑی ڈالنے والے کو ساحر کہنے والے کو شاعر کہنے والے کو کاہن کہنے والے کو مجنون کہنے والے کو ایک ایک کو معاف کیا سوائے چند معاملات کے اندر جو اسلام کے دشمن تھے توحید کے لیے رکاوٹ تھے اسلام کے مخالف تھے اور جن کی بیخ کلی کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں کہ ان زخموں کو نکالنا پڑتا ہے انگلی کاٹنا پڑتا ہے پنجا کاٹنا پڑتا ہے اگر نہ کاٹے وہ جسم سارے جس سارے بدن کے اندر وہ عزو کا زہر سرایت کر جائے گا تو یہ بعض افراد وہ تھے کہ ان کے بارے میں کہا کہ کعبے کے خلاف کو بھی چمٹ جائے ان کو معاف نہ کیا جائے ورنہ اتنی فکر اتنی فکر قیدیوں کو باندھا گیا آپ تڑپ رہے ہیں آپ رو رہے ہیں ایک ایک امت کی فکر اور ایک ایک شخص کی فکر انہی فکروں کی وجہ سے یہ امت بنی ہے لیکن آج کیا ہو رہا ہے آپ اندازہ لگائے مجھے میری دکان کی فکر کارخانے والے کو کارخانے کی فکر بیٹیوں کے باپ کو ان کی شادی کی فکر لڑکوں کے باپ کو ان کو کالج میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن کی فکر وہ فرسٹ فلور تعمیر کیا سیکنڈ فلور کی فکر وہ ایک ایک لیا پاس والے ایکڑ کی فکر وہ ایک باغیچہ بنایا اس کے اندر ایک گھروندہ بنانے کی ایک محل بنانے کی فکر یہ کیا فکریں ہیں اگر قیامت کے دن ہم جائیں تو جس سواری پر کوئی نماز کی سواری پر بیٹھا ہے کوئی روزے کی سواری پر بیٹھا ہے کوئی حج کی سواری پر بیٹھا ہے کوئی صدقے کی سواری پر کوئی خیرات کی سواری پر کوئی مدرسہ بنانے کی سواری پر کوئی مز یہ سب ڈھکوسلی وہ چیزیں ہیں جو دل کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے ہیں امت کی بنا ان سواریوں پر نہیں ہے امت کی بنا غیروں کی فکر کرنے کے لیے ہے امت کی بنا قصب موتا ابو جہن کے واقعے کی یاد تازہ دلانے کے لیے ہے کہ پانی کا پیالہ آیا مر رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں کہا کہ مجھ سے زیادہ یہ محتاج ہے کہا مجھ سے زیادہ وہ محتاج ہے تیسرے سے پھر پہلی شخص تک آتا ہے پہلا شخص شہید ہو چکا ہوتا ہے دوسرے تک جاتا ہے دوسرا شہید ہو چکا ہوتا ہے تیسرے تک جاتا ہے پانی موجود رہتا ہے تینوں شدہ میں شہادت نوش کر چکے ہوتے ہیں اب دوسرے کا ڈاکہ کرو جیب مارو کڈنی خراب کرو خون خراب کرو نقلی چیزیں بیچو جان کا سودا کرو مرے اس کی بلڈنگ گرے اس کی عمارت گرے جو کچھ ہو اپنا پیٹ پاپی کا سوال ہے اس پیٹ کے اندر جہنم کا لہو پیٹ غلازت گندگی اور کسلین آنا چاہیے ہر ہاں، نماز پڑھ لیا نماز کی سواری پر سوار ہوں سب معاف ہے ڈنڈا ماروں چوری کروں غیبت کروں اور دوسروں کو زبان سے تکلیف پہنچاؤں سب معاف ہے اور ہم جماعت میں نکل گئے دیوبند سے فارغ ہو گئے جمعہ میں نماز پڑھ لی وقتہ نماز پڑھ لی اب جو سواری پر ہم بیٹھے قیامت کے دن جائیں گے تب پتا لگے گا کہ یہ وہ سواری ہے جو جنت تک جا بھی سکتی ہے یا یہ وہ سواری ہے جو پل سراف سے کٹ کر جو ہے جہنم کے اندر گر جائے گی تین عباس تھا روزہ مشرقی میں کعبہ میں ہم سے زیادہ اخلاص تھا آج کعبے کا جو حتیم ہے جو کعبے کا احاطہ کہلایا جاتا ہے کعبے کا حصہ کہلا اتنے مخلص تھے کہ جب چندہ کیا تو اعلان کیا خبردار حرام کا پیسہ نہ لگے آج ہندوؤں سے جا کر بینک مینیجروں سے جا کر چیٹ فنڈ چلانے والوں سے جا کر چندہ لیا دیو جی ختم کی بودی کا چندہ دیو حافظ کا چندہ دیو تعمیر مسجد کا چندہ دیو اللہ کے لیے بتاؤ کہ وہ زمانے جاہلیت کے مشرقین کفار وہ بہتر تھے یا آج کا وہ مسلمان جو حرام کا پیسہ اللہ کے گھر میں لگا رہا ہے طواف کیا کرتے تھے اور زمزم پلانے کے لیے لڑا کرتے تھے حجر اسپت رکھنے کا نمبر آیا تو پارٹیوں کے اندر قبیلوں کے اندر جنگ ہو گئی آخا نے اس کا حل نکالا کہا کہ ایک چادر لاؤ حجر اسود کو رکھو اور چادر کے کونوں کو ہر قبیلے کا سردار پکڑ لے یہ کیا تھا حجر اسود سے محبت تھی کعبے سے محبت تھی انسانیت نہیں تھی دوسروں کا دکھ اور درد نہیں تھا آج مسلمان عالم کے اندر کن حالتوں سے گزر رہا ہے ضرورت ہے اس بات کی نہ بیانوں میں تذکرے نہ انفرادی مجلسوں میں تذکرے نہ اجتماعی مجموعوں کے اندر تذکرے حج کا بیان حج کی فضیلت مہنا آیا مہنے کی فضیلت شب برات آیا شب برات کی فضیلت شب معراج آیا لیٹوں سے سجا دیا گیا سولہ لاکھ مسلمان فلسطین کی سرزمین کے اندر اتنی بڑی قید آج تک دنیا میں نہیں بنی یہ اسرائیلی کتے وہاں پر حصار قائم کر کر ایک ایک دانے کے لیے ان کو مجبور کر رہے ہیں یہ ایمان میں ہے داخل یا نہیں اللہ کے لیے بتاؤ مجھے آخا نے تو یہ کہا کہ پڑوس میں کوئی بھوکا ہو اور ہم نلڈے تک بھر کر کھا لیں کتے کی طرح پیٹ بھر لیں آخا نے فرمایا تیرا ایمان مکمل نہیں ہوگا پڑوس کا گھر والا بھوکا رہے یہ نہیں کہا گیا وہ ہندو ہو وہ مسلمان ہو وہ شیخ ہو وہ انصاری ہو وہ سید ہو وہ پٹان ہو کہا کہ پڑوس کوئی بھی ہو اگر وہ بھوکا ہے اور تو پیٹ بھر کر کھا رہا ہے فرمایا کہ تیرا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا کیا ہے آج عالم اسلام کی حالت کتنے ہیں قید کے اندر مشقتوں کی زندگی صحبتوں کی زندگی گزار رہے ہیں کتنی عورتیں شوہر رکھ کر بے لگی کی زندگی گزار رہے ہیں کتنے یتیم بچے اپنے سر پر باپ کا سایہ رکھ کر یتیمی کی زندگی گزار رہے ہیں مرتا باپ چند روز رو لیتے اور کسی کو ابو کہہ کر انگلی پکڑ لیتے چچا کی پکڑ لیتے تایا کی پکڑ لیتے دادا کی پکڑ لیتے ماما کی پکڑ لیتے یہ جیل میں زندہ ہے مرا ہوا ہے اسے دفن کر دیا گیا ہے اس کے پرت سے اڑا دیے گئے ہیں مسلمانوں کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے بات عراق کی تھی عراق کے اندر ہو رہا تھا چلو عراق دور ہے اسے سمجھنے کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت ہے ویزے کی ضرورت ہے فلسطین دور ہے افغانستان دور ہے بوسینیا دور ہے لبنان دور ہے سوڈان دور ہے یہ ہو نہیں سکتا ہماری آنکھ میں اور ہمارے پیر میں فاصلہ ہے یا نہیں کتنے آزا کا فاصلہ کتنے رگ پار کرنا کتنی ہڈیاں پار کرنا کتنے گوشت کے ریشے پار کرنا لیکن جب پیر کے اندر کاٹا چوبتا ہے کیا منہ سے آہ نہیں نکلتی کیا آنکھ سے آنسو کا خطرہ نہیں نکلتا کیا میرے آقا نے نہیں فرمایا کہ المسلم للمسلم کل جسد کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک جسم کی طرح ہے اگر اس کو تکلیف پہنچائی جائے اگر اس کو مشقت پہنچائی جائے تو وہ مشقت اس کو بھی پہنچے وہ تکلیف اس کو بھی پہنچے کبھی ہمارے شکرانوں میں فرق آیا کبھی ہمارے شادی کے رسم و ریتوں کے اندر فرق آیا کبھی بلڈنگوں کی زیب و زینت کے اندر فرق آیا لاشیں نکل رہی ہیں ہم مطمئن ہیں کہ جس کتے پر ہم سوار ہیں یہ کتا ہمیں جنت پر لے جائے گا جس سور کی سواری کر رہے رہے ہیں یہ ہمیں جنت میں لے جائے گا کوئی کتے پر کوئی بکرے پر کوئی سور پر کوئی خنزیر پر کوئی ہاتھی پر کوئی اونٹ پر کوئی زیبرے پر بیٹھا ہوا ہے اندھیرا ہے لیکن جب قیامت کا کرن آئے گی قیامت کا زلزلہ پتا ہوگا تب پتا لگے گا ہم نے کتنا ان فکروں کا اپنی فکر بنایا تیرہ جولائی کشمیر کا یوم شہدا ہے کسی کو کیا معلوم بیوی کا برتھ ڈے جانے شادی کی سالگرہ جانے اور اپنا نطفہ عورت کے رہنے نادر میں کب رکا تھا وہ تاریخ جانے ہماری ماؤں کی آبرو لٹے ہمارے بھائیوں کا قتل عام ہو خون کی ندیاں بہے اور ان کو قید و بند کی سوتوں کے اندر ڈالا جائے مبتلا کیا جائے کس کو کیا فکر ہے کیا فکر ہے کیا لینا دینا نمازی ہوں صاحب احسان کر رہا ہوں اللہ پر مسجد چلا رہا ہوں اللہ پر احسان کر رہا ہوں مدرسہ چلا رہا ہوں اللہ پر احسان کر رہا ہوں صدقہ دے رہا ہوں خیرات کر رہا ہوں ارے دوسرے لوگ تو وہ کام نہیں کر رہے ہیں لیکن اس سے تو آپ بنو اسرائیل بن سکتے ہیں عیسائی بن سکتے ہیں نسارا بن سکتے ہیں یہودی بن سکتے ہیں لیکن آپ کو آقا کا غلام بننا ہے آقا کا امتی بننا ہے آپ کو امت کی فکروں کو اپنے دل میں سمیٹنا ہے تڑپنا ہے ان کے لیے دل ملانا ہے جد و جہد کرنا ہے کوشش کرنا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ تیرہ جولائی ہم کشمیر کے اندر موجود تھے یوم شہدا منایا جا رہا تھا فلسطین کی بات دور کی عراق کی بات دور کی کشمیر ہندوستان کا ایک اٹوٹ حصہ سمجھا جاتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا کسی مسلمان کو وہاں کی حالتوں کا علم اڑتی پڑتی خبر آئی کہ دہشت گردوں کا فوجیوں سے مڈبھیر ہوا دو دہشت گرد گر مارے گرائے گئے دو فوجی زخمی ہوئے چائے کی چسکی لی اور سگریٹ کا دم بھرا اور آگے بڑھ گئے کون آدمی کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے کیوں قتل عام ہو رہا ہے کیوں گلی گلی کے اندر شہیدوں کا قبرستان ہے کیوں سوا لاکھ مسلمانوں نے جامع شہادت کشمیر کی سرزمین کے اندر نوش فرمایا کیا وجہ تھی کہ ہزاروں لوگ وہاں پر کٹے اور ہزاروں لوگ آج بھی جیلوں کے اندر بند ہیں ان کے بارے میں کوئی پتا نہیں وہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں جس کشمیر کی سرزمین کو جنت نظیر کہا جاتا تھا آج اسے جہنم کن لوگوں نے بنایا کیا سازشیں وہاں پر کی جا رہی ہیں کیا مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کیا یہ سیاسی مسئلہ مطلب کشمیر کا مسلمان اس کا رب الگ ہے اس کا پیغمبر الگ ہے اس کا قرآن الگ ہے اس کا قبلہ الگ ہے کہ اس مسئلے کو تم جانو صاحب ہم کرناٹکا کے ہیں اور تم کشمیر کے ریاست کے ہو اور جموں کے ریاست کے ہو مسلمان ریاستوں میں بٹتا ہے مسلمان علاقوں کے اندر بٹتا ہے وہ کون سا ظلم وہ کون سا ستم وہ کون سا جبر وہ کون سا استبداد ان معصوموں کے ساتھ نہ کیا گیا ہو اس جنت کی دھرتی پر نہ کیا گیا ہو وہ کون سا مدرسہ جس مدرسے کے بچوں کو شہید نہ کیا گیا ہو وہ کون سے مدرسے کا ساتھی جن کے پر گولیاں نہ چلائی گئی ہوں وہ کون سے مدرسے کے معلمین جن کو گرفتار کر کے قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے پر مجبور نہ کیا گیا ہو کیا قصور تھا ان لوگوں کا کیا جرم تھا ان لوگوں کا ایک مدرسہ دیکھنے میں آیا محتوین صاحب دعا کرنے کے لیے لے کر گئے کہا کہ حضرت آئیے پہلے مدرسے کے احاطے میں دو قبریں تھیں ہم نے کہا کیا ہمارے دو بھائی ہیں جن کو ہندوستان کی ملٹری آرمی نے گولیوں سے بھون دیا تھا ایک بھائی کو درخت پر لٹکا دیا اور اس کے پہلے پیر کاٹے گئے اور پھر اس پر مرچی چھڑکا گیا تڑپ رہا تھا بجل مچل رہا تھا پھر اس کے بعد اتنی گولیاں اس پر چلائی کہ گوشت کہاں ہیں اور اوپر لگی ہوئی تمیز کہاں ہے کوئی تمیز نہ ہو سکے کیا جرم تھا ہم نے کہا کوئی ٹریننگ لے کر آیا تھا وہ کوئی دہشت گرد تھا کہا کہ کچھ نہیں وہ کہتے تھے کہ مدرسہ بند کرو اور یہ کہتا تھا ہم مر جائیں گے نبی کے تعلیم کے صفا کے سلسلے کو بند نہیں کریں گے ایک بھائی پر اتفا نہیں کیا دوسرے بھائی کو بلایا چند دنوں کے بعد پھر اسے گلی کے اندر جب وہ بقرعید کے موقع پر چمڑے وصول رہا تھا مدرسے کے لیے اس پر فائرنگ کر دی اور پوچھا گیا تو کہا کہ یہ جو ہے ہم پر حملہ کرنے والا تھا ہم نے دفاع کے لیے اس کو مار دیا تیسرا بھائی بچا ہوا تھا ٹھنڈے پانی میں جو آئس واٹر کی طرح تھا ننگے کر کر اس میں اتارا گیا مرغا بنایا گیا کرنٹ کے جھٹکے دیے گئے مارا گیا پیٹا گیا کون مدرسہ ایسا ہے جو ظلم اور تشدد کی چکی کے اندر نہ پسا ہو مسلمانوں کیا یہ ہمارے بھائی نہیں ہیں کیا ان مدرسوں میں قرآن کی تعلیم نہیں دی جاتی حدیث کی تعلیم نہیں دی جاتی کیا فکریں ہو رہی ہیں کتنی جمیتیں ہیں کتنی تحریکیں ہیں کتنی تنظیمیں ہیں کیا فکریں ہو رہی ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگر یہ پوچھے کہ تمہارے ملک کی ایک ریاست کے اندر یہ ظلم ہو رہا تھا ستم ہو رہا تھا کیا جواب دیں گے کہ آپ اور میں یہ کہوں گا میں امامت کر رہا تھا میں بیانات دے کر مرغ مسلم کھا رہا تھا ہوائی جہاز کا سفر کر رہا تھا میں بچ پاؤں گا اللہ کے پاس نبی کے پاس سجدے نہیں تھے نبی کو جو مسجد دی گئی وہ ریاض الجنہ دی گئی وہ جنت کا ٹکڑا دیا گیا نبی کا ایک سجدہ کروڑوں فرشتوں کے سجدے پر بھاری ہے پھر نبی بدر کے اندر کیوں آئے تھے پھر نبی عہد کے اندر آ کر دندان مبارک کو کیوں شہید کیا تھا نبی غزب تبوک کے اندر آ کر تمام صحابہ ایک پتھر باندھا تھا آپ نے پیٹ پر کیوں دو پتھر باندھے تھے نبی کو فکر تھی امت کی نبی کو فکر تھی امت کی عورتوں کی قسمتیں لٹ رہی تھی آبروئے لٹ رہی تھی آقا چاہتے تھے کہ ہر حیا والی عورت کے سر پر دوپٹہ میں رکھوں میری نبوت کا فریضہ ہے جب آپ کی نبوت کا یہ فریضہ ہے تو آپ کی امتی کا یہ فریضہ نہیں ہے کریک ڈاؤن ہوتا ہے کریک ڈاؤن کسے کہتے ہیں کچھ بھی پتا نہیں ہمیں ہمیں یہ بولو لون کس کو کہتے ہیں چٹ فنڈ کس کو کہتے ہیں سود کون کم دیتا ہے کون زیادہ دیتا ہے فوجی جو ہندوستان کی آرمی ہے کئی لاکھ ہے ہندوستان کا آدھا بجٹ تو ان فوجیوں پر جو کشمیریوں پر مسلط ہے یہ نہ سمجھے کوئی سیاسی بات ہم کہہ رہے ہیں یہ آخا نے فرمایا ملم یحتم امور المسلمین مسلمین سا ملنا جو مسلمانوں کی فکر نہ کرے ان کی تکلیف کو تکلیف نہ سمجھے ان کی عزتیں لٹنے کو ان کی قید و بند کی صحبتوں کو مشکل نہ سمجھے آخا تعریف میں پتھر ماننے والوں کو معاف کر دیا آخا مکے مکرمہ کی سرزمین کے اندر کاٹے ڈالنے والوں کو معاف کر دیا اوجھڑی ڈالنے والے کو معاف کر دیا کہا ملم یا مسلمین امور مسلمین کے اندر جو اہتمام نہ کرے جو دل نہ لگائے جو فکرے نہ کرے فلئی سا ملنا آپ نے کہا اے ملون تو میری امت سے نکل جا تجھے فکر نہیں تجھے فکر نہیں ہے کریک ڈاؤن ہوتا ہے کیا ہوتا ہے چھوٹا سا گاؤں جس کے اندر پانچ سو گھر ہیں مسلمان سری نگر وہ علاقہ ہے کشمیر کا اور سری نگر سے لے کر پورا کشمیر کہ الحمدللہ للہ ننانوے فیصد مسلمان ہیں عمدہ اسلامی ماحول ہے نہ مندر کی گنٹھی کی گونج ہے نہ باطل نہ شرک نہ کفر کی بدبو ہے بہت نیک ماحول ہے عمدہ لوگ ہیں بزرگوں کی تعلیمات سے وابستہ ہیں بڑے بڑے اکابرین شاہ ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ شاہ تا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اللہ مانور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ان بزرگان دین اور یہ اکابرین کی سرزمین ہے یہ بڑی ظاہر میں بھی جنت نشان ہے یہ باطن میں بھی جنت نشان ہے ہندوستان کے چپے چپے میں ہم گئے ہیں رہ گیا تھا یہ علاقہ ہم تصدیق کرتے ہیں اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی اتنے بھولے اور اتنے سیدھے سادے اور اتنے فدا ہونے والے لوگ ہم نے کہیں اور نہیں دیکھے تقریریں ہو رہی تھی ان کے رونے نے ہمیں رلا دیا آپ سی ڈی سنیے گا دھاڑے مار کر رو رہے تھے کہ کئی دن ہو گئے یہ بول ہمارے کانوں میں آئے ہوئے جب مجاہدوں کا دور دورہ تھا وہ زمانہ تھا جو یہ حق گوئی ہم سنا کرتے تھے ہم جہاد کی باتیں سنا کرتے تھے آج ہمیں پیاسے کو پانی مل گیا آج ہمیں سیرابی مل گئی ایسے جیسے ماں مر جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر چیخ چیخ کر دھاڑے دھاڑے مار کر رویا کرتے تھے اس قوم کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا کیا ظلم کیا گیا کیا ستم کیا گیا یہ ریاست پہلے ہی سے الگ ریاست تھی انیس سو اکتیس کے اندر وہاں پر ایک حکومت کیا کرتا تھا اسی وقت سے اس نے ظلم اور تشدد کا دور دورہ کر دیا تھا تیرہ جولائی کو عبد القیوم نامی ایک آدمی اپنے خانخواہ کے اندر اس راجا کے خلاف ایک بیان دیا تو راجا نے یہ کیا کہ اس عبد القیوم مجاہد کو گرفتار کر لیا اور جب اس گرفتاری کے خلاف لاکھوں لوگ مظاہرہ کرنے کے لیے آئے تو اس وقت کا جو گورنر تھا اس نے آرڈر دے دیا کہ ان پر گولیاں چلائیں بیک وقت تیئیس نہتے مسلمان جو حق مانگنے کے لیے آئے تھے جو احتجاج کرنے کے لیے آئے تھے ان کو ہمیشہ کے لیے جامع شہادت پلا دیا گیا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے وہ تیرہ جولائی انیس سو اکتیس تھرٹی ون کا جو ہے سن تھا اس دن سے آج تک برابر یوم شہادت یہ مناتے آئے ہیں اس وقت اچانک ایک آدمی نمودار ہوا اور دیکھنے میں فرشتہ لگ رہا تھا لمبا تڑنگا چوڑا اور اس نے آ کر کہا یہ ظلم اور تشدد کو برداشت کرنا اسلام کے مزاج کے خلاف ہے جو ہو سکتا ہے تم کرو تو لہذا اس وقت سے لے کر اب تک یہ تاریخ تک گزشتہ جمعہ تو مسجدوں میں اذان بھی نہیں ہوئی نماز بھی نہیں ہوئی یہ ظلم کی حد ہو گئی یہ تشدد کی حد ہو گئی پتھراؤ ہوتا ہے گولیاں کھاتی ہیں سترہ دن کے اندر بارہ نوجوانوں کو بھگا کر ان کو شہید کر دیا گیا کوئی گلی کوئی محلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر بوڑھا شہید نہ ہوا ہو خاتون شہید نہ ہوئی ہو بچہ شہید نہ ہوا ہو آبرو نہ لٹی ہوئی ہو کون سا ظلم کون سا تشدد کریک ڈاؤن کے نام پر پانچ سو گھرانے کا گاؤں اس کو گھیر لیا گھیر لینے کے بعد کہا گاؤں والوں اب آرمی کا آفیسر کہتا ہے میجر کہتا ہے ہمیں معلوم ہوا کہ سرحد پار پاکستان سے لشکر طیبہ کا یا فلاں دہشت گرد تمہارے گاؤں کے اندر کسی مکان میں ٹھکانا لیے ہوئے ہم تلاشی لینا چاہتے ہیں طریقہ تو یہ تھا کہ سارے مکانوں کو خالی کرایا جاتا مردوں کو ایک میدان کے اندر جمع کر لیا گیا عورتیں گھروں میں رہتی مردوں کو جانے کی اجازت نہیں یہ درندے گھروں میں جاتے ان کی آبرو لوٹتے ان کی عزتیں لوٹتے ان کی چیخ و پکار میدان تک آنے سے رہ جاتی احتجاج کرتے تو کہتے کہ تمہارا مرد ہمارے قبضے میں ہے اگر تم چیخو گی اگر تم بتاؤ گی تو کل آ کر ہم تمہارے مرد کو دہشت گرد کہہ کر اٹھا کر لے جائیں گے اور مجاہد کہہ کر تمہارے سامنے انکاؤنٹر کے اندر گولی مار دیں گے کہاں جائے تو کہاں جائے بھاگے تو کہاں بھاگے قسمتوں کو لٹتا ہوا انہوں نے دیکھا ہے اور یہ میڈیا سب کچھ نہیں بیان کرتا کتنا ظلم کیا گیا اتنا تشدد کیا گیا اگر ان کو روپیہ چاہیے پیسہ چاہیے کسی مالدار کے گھر کے اندر گئے اور وہاں سے نوجوان کو اٹھا لیا دہشت گرد کا لیبل لگا دیا کہا کہ پچیس لاکھ لاؤ پچاس لاکھ لاؤ ورنہ تمہارے بیٹے کو انکاؤنٹر کے اندر مار دیں گے تو پیسہ بھی مل گیا پھر اس کے بعد بیٹے کو مار کر کیس بھی بنا لیا اور میڈل بھی اپنا بڑھوا لیا پھر راتوں رات آئیں گے داڑیاں لگا کر جبے پہن کر راتوں میں گھروں کے اندر داخل ہوں گے اور کہیں گے ہم مجاہد فی سبیل اللہ ہیں ہمیں کھانا دو ہمیں رات میں ٹھکانا دو کھانا کھائیں گے نقلی نماز پڑھیں گے اور چلے جائیں گے دوسرے دن آئیں گے معلوم ہوا تھا کہ رات میں تمہارے گھر مجاہد آئے ہوئے تھے تم نے مجاہد کو پناہ دی اور تم نے کھانا دیا اگر وہ انکار کریں گے کہیں گے کہ ہمارے پاس ثبوت ہے تم نے یہ کھانا دیا تھا اور تم نے اس بسترے پر سلایا تھا ہم نے ہمارے انفارمر نے ہمارے مخبر نے سب کچھ بتا دیا جاتے بھی یہی ہیں اور دوسرے دن آرمی والے بن کر بھی یہی جاتے ہیں اور گھر والوں کی آبرو لوٹتے ہیں عزتیں لوٹتے ہیں زانیوں کی نگاہ ان حرامیوں کی نگاہ اس خوبصورت ہور جو جنتی ہور کہلاتی ہے جس پر پڑ جاتی ہے وہ بچ نہیں پاتی ہے اس صورتحال کے اندر جھلس رہا ہے کشمیر ان کو پیٹ ہے ان کو دنیا ہے کوئی بات ہی جو پانچ جولائی سے لے کر آج تک ایک گھنٹے کے لیے ان کا دکان نہیں کھلا ہے دودھ کی قیمت اور اشیاء ضروریہ کی قیمت بڑھ رہی ہے لیکن کہہ رہے ہیں ہم شہید ہو جائیں گے ہم بھوکے مر جائیں گے لیکن اپنی ماں بہنوں کے آبرو لٹنے نہیں دیں گے اپنے نوجوانوں کا اس طریقے سے ہم جو ہے قتل ہوتا ہوا نہیں دیکھیں گے چوبیس گھنٹے بھی نہیں بیتے دو شہیدوں کے گھر کل میں خالی اس وقت ان شہیدوں کے گھروں کے آس پاس تھا شہید جو ابھی حال میں انتیس جون کو ہوئے میں نے کہا ان گھر والوں سے جا کر دعائیں لے لوں اور ان شہیدوں کی مزاروں پر جا کر دعائیں کر کر اپنی دعاؤں کو میں اللہ کے یہاں منظور کرا لوں تو گیا وہاں چھوٹا سا مختصر سا جلسہ ہوا تازیتی جلسہ گھر کے اندر گیا میں نے الٹا ان سے کہا کہ بھئی آپ کے بچے نے پتراؤ کیا ہوگا ٹریننگ لی ہوگی دہشت گردی کا کچھ نمونے کا بلا وجہ تھوڑی ان کو کتے نے کاٹا جو آپ ہی کے بچے کو مارے پھر انہوں نے انگلی پکڑ کر لے گئے کہا کہ وہاں سے سڑک ڈیڑھ کلو میٹر کے فاصلے پر ہے پتراؤ سڑک پر ہوا تھا درندے کتے بھگا کر بند کلیوں کے اندر جب یہ نوجوان بچے فیلم کو دیکھ کر ڈر کر اپنے گھروں کی طرف بھاگے تو بند گلی میں سات بچے پھنس گئے اندازم فائرنگ کی پانچ بچے اس میں شریف زخمی ہو گئے اور دو اسی وقت انہوں نے ماں باپ کے سامنے دم توڑ دیا یہ ہو رہا ہے وہاں پر اس کی فکریں کرنا اس کے بارے میں سوچ بچار کرنا تم کچھ نمبر لے لو میں اپنا مرکز لے لوں گا تم دیوبند لے لو میں بریلی لے لوں گا تم خانخواہ لے لو میں فاتحہ کو لے لوں گا اب بس یہ چیز جنت کیا اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کی فکریں کرنا شوپیان کے اندر جو واقعہ ہوا یہ تو ساری یہ تو شوپیان کا وہ واقعہ جو منظر عام پر آیا یہ تو میڈیا نے اس کو لیک آؤٹ کر دیا اور یہ پیمانہ لبریز ہو کر باہر آ گیا جن ڈاکٹروں نے جن درندوں نے حرامیوں نے ان ہماری ماں اور بہنوں کی آبروں کو لوٹا اور لوٹنے کے بعد ان کے جسم کے ٹکڑے کر کر ان کو ندی کے اندر ڈال دیا ان کو تالاب کے اندر ڈال دیا اور جب ڈاکٹروں نے ان کا پوسٹ مارٹم کیا دباؤ بڑا احتجاج بڑا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی آبرو لوٹی گئی تھی ان کی عزت کو لوٹا گیا تھا تو کیا ہونا چاہیے تھا کہ ان کے پر مقدمہ چلاتے ان کے اوپر کیس چلاتے الٹا یہ ہوا ان دو ڈاکٹروں کو معطل کر دیا گیا نوکری سے نکال دیا گیا کہ تم جھوٹی پوسٹ پوسٹ مارٹم رپورٹ ڈال کر آرمی کو تم بدنام کرتے ہو جائے تو کہاں جائے بھاگے تو کہاں بھاگے اور فریاد کرے تو کس سے کریں نہ وہ فریاد یہاں تک آ سکتی ہے نہ کوئی نام لینے کے لیے تیار ہے نہ کوئی ان کو دعا کرنے کے لیے تیار ہے نہ کوئی کیا ان کی ماں بہن ہماری ماں بہن نہیں کیا ان کا نوجوان ہمارا نوجوان نہیں ایک مدرسے کے اندر بیان کو گیا تھا اسلام آباد جس کو یہ کمی نے آج ناگ کہتے ہیں مارتے تھے پسٹول سے لاٹھی لے کر کہ بھائی پاکستان اور اسلام آباد کہتے ہو انتناگ کہو انتناگ کہو اسلام آباد کے ایک مدرسے میں گئے پروگرام کے اندر اکثر مدرسین کے استادوں کے کسی کا بھائی کسی کا بیٹا سات سال ہو گئے نو سال ہو گئے پتا نہیں وہ زندہ ہے مرا ہوا ہے جیل میں ہے یا نہیں ہے کہتے ہیں آنکھوں میں آنسو کے قطرے نکل آتے ہیں مسلمانوں سمجھو گے نہیں جب تمہاری گود سے تمہارا بچہ چھلے گا آنکھوں کے سامنے اپنی ماں بہن اور بیٹی کے آبرو لٹے گی تب پتا لگے گا راتوں کو جاتے ہیں کہتے تھے اتنا تکلیف دیتے تھے اتنا تکلیف دیتے تھے ڈیڑھ دو بجے جا کر نقلی داڑیاں لگا کر اماما پہن کر جبا پہن کر ڈیڑھ بجے آزان دیتے تھے اللہ اکبر یہ آرمی والے یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مدرسے والے دہشت گردوں کو مجاہدوں کو پناہ دیتے ہوں کہ کہیں آزان کی آواز سن کر ان کو اپنے یہاں پنا دے اپنے یہاں کھانا دے یہ کہہ کر وہ جو ہے دیکھ لیتے تھے کہتے تھے ان کے چہروں کی نحوست سے پتا لگتا تھا کہ ایک نمبر کے کتے ہیں حرامی ہیں کافر ہے کتنے حربے استعمال نہیں کیے گئے کتنے طریقے استعمال نہیں کیے گئے جھلس رہا ہے کشمیر جل رہا ہے کشمیر آئے دن خون انسانیت کے خون سے رنگین ہو رہا ہے یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے یہ کوئی حکومت کا مسئلہ نہیں ہے یہ انسانیت کا مسئلہ ہے کہ بلی کو بھوکا مارنے کی وجہ سے ایک عورت جو پرہیزگار ہے وہ جہنم میں جا رہی ہے انسانیت سلگ رہی ہے بیمائیں تڑپ رہے ہیں یتیم مچل رہے ہیں گھروں کو آگ لگا دی جاتی ہے گلی کے گلی کے لوگوں کو کھڑا کر فائرنگ کر دی جاتی ہے جو چاہے سلوک کیا جاتا ہے ہے کوئی پرساد حال یہی جموں کے اندر وہاں کے کافر جب سری نگر کے مسلمان گئے تو لاریوں کو کئی لاکھ گاڑیوں کو آگ لگا دی نوجوانوں کو شہید کر دیا زخمی کر دیا جلوس نکالا تو کیا کیا لبر کی جو گولی ہوتی ہے ہوا میں پیرنگ کی ایک زخمی نہیں ہوا ایک نہیں مرا یہاں ماں کی آبرو لٹتی ہے بہن کی آبرو لٹتی ہے بھائی کا جنازہ جاتا ہے اور حق مانگا جاتا ہے تو گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے ابھی کل ہم نکلے تو اس وقت ایک تازہ واقعہ ایک شادی ہونے والی تھی لکھا ہے کہ شادی کا دلہا منڈپ سے غائب ہم نے کہا عشق کا کوئی چکر ہوگا محبت کا کوئی معاملہ ہوگا نہ عشق کا کوئی چکر نہ محبت کا کوئی معاملہ گھر والوں نے بتایا کہ کوئی سول لباس کے اندر آرمی بتا کر اس کو اٹھا کر لے کر گیا ہے پتا نہیں یہ کہہ کر کے وہ دہشت گرد ہے اور جو ہے سرحد پار سے ٹریننگ کر کے آیا ہوا ہے ظلم اور تشدد کی وجہ سے ایک شادی کا گھرانہ مادم کدے کے اندر تبدیل ہو گیا ہے ایک جنت نشا کشمیر ایک جہنم نما زندگی بن چکی ہے فجر کے بعد زہر کی ضمانت نہیں بوڑھے بوڑھے لوگوں کے خون کے قطرے کے اندر ہندوستان کی نفرت آ چکی ہے go India back India back جاؤ تم باہر جاؤ تم زلیل ہو آرمی گزرتی ہے کہتے ہیں کہ انڈیا کا کتا جا رہا ہے تنگ آ کر ہندوستان نے وہ معاملہ کیا انصاف سے ہٹ کر کہ وہ لوگ اب پاکستان کی پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ہیں جیو جیو پاکستان جیو کے نعرے لگاتے ہیں ہندوستان کے ترنگے پر بچے بچے سے پیشاب کرواتے ہیں بوٹوں تلے رونتے ہیں نفرت ظلم تشدد کر کر خون کے قطرے قطرے میں ہندوستان نے ان کے اندر نفرت ڈال دی ابھی آرمی کے میجر نے حالیہ بیان دیا کہ ہمیں یقیناً انیس سو جو ہے نان بیانوے سے لے کر سن دو ہزار تک دہشت گردوں کو پاک کر کر کامیابی ملی لیکن ہم نے اس کامیابی کا فائدہ نہیں اٹھایا کیوں اس لیے کہ ظلم تشدد کر کر کشمیریوں کے دل میں اور جنت صفت انسانوں کے دل کے اندر نفرت کا لاوا بھر دیا بچے بچے کے اندر عورت عورت کے اندر جوان جوان کے اندر رنگ ٹون بنائے ہوئے ہیں سبھی لنا الجہاد سبیلنا الجہاد میں قسم کھا کر کہتا ہوں پچہتر سال کے ایک بزرگ امام میرے پاس تشریف لائے کہا کہ حضرت الحمدللہ للہ جذبات جوان ہو گئے اور امنگے اب ہمیں مل گئی حوصلہ مل گیا کئی لوگوں نے وعدہ کیا جیل کے اندر سات سال چار سال گزارنے کے بعد معذور ہونے کے بعد کہا کہ اب ہمیں راستہ مل گیا پچہتر سال کا امام کہتا ہے آنکھوں میں آنسو لا کر پیر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ کسی طریقے سے ہمیں شہید کروا دو ہم یہ ظلم نہیں دیکھ سکتے ہم یہ تشدد نہیں دیکھ سکتے ہم یہ ماں اور بہنوں کی آبرو کو لٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتے یہ اپنے ملک سے اپنے علاقوں سے جاتے ہیں پردیش میں رہتے ہیں موسم اچھا کھادگی اچھی اللہ نے وہ نعمتیں دی ہیں وہ نعمتیں دی ہیں قوم سبا کا مجھے تذکرہ یاد آ گیا جنتانی المینی و شمال ہر مکان کے دائیں بائیں یا نیچے ایک نہر بہ رہی ہے وہ نہر ہمالیہ سے نکلی ہے اس کا پانی بسلری سے زیادہ قیمتی اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اور جہاں دیکھو پھول ہی پھول اخروٹ تو وہ گویا کوئی جنگلی پھل ہو سیب ہے اور ناشپاتی ہے اور دیگر جو ہے مغزی ہیں سب کچھ زعفران ہے اللہ نے قیمتی چیزوں سے ان کو مزین کر دیا ہے لیکن مصیبت عذاب یہ ہے کہ بیچاروں پر یہ مسلط رہتا ہے کہ کب بہن کی آبرو لٹ جائے گی کب بیٹی کی آبرو لٹ جائے گی ایسے جنت نشاں علاقے کے اندر بوڑھا جوان مرد عورت چھوٹا بڑا کوئی زندہ نہیں رہنا چاہتا وہ کہتا ہے ہم اس ظلم کو دیکھ نہیں سکتے ہم اس تشدد کو دیکھ نہیں سکتے یہ صورت حال ہے پھر میں کہتا ہوں یہ صورت حال کو جاننے کے بعد کیا ہماری کوئی ذمہ داری بن سکتی ہے کیا ہم کچھ کر سکتے ہیں کیا شریعت کا کوئی جہاں شریعت ڈھیلا لینے کا حکم بتاتی ہے استنجا کرنے کا طریقہ بتاتی ہے میاں بیوی کی مباشرت کا طریقہ بتاتی ہے کیا یہ نہیں بتاتی کہ ماں کی آبرو لٹنے پر کیا کرنا چاہیے وہ گیارہویں کلاس کا طالب علم اس گھر کے اندر تین افراد تھے باپ تھا دو بیٹے تھے پہلے وہ ایسے گھر چنتے ہیں جس گھر کے اندر پہلے کوئی شہید ہوا ہو تاکہ وہ گھر تباہ ہو جائے برباد ہو جائے بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائے باپ کو شہید کیا پھر سال دو سال کے فاصلے کے ساتھ بیٹے کو شہید کرتے ہیں ایک ننا منا بچہ ہے نو دس سال کی عمر کا ایک ماں ہے وہ کرے تو کیا کرے جائے تو کہاں جائے باپ کا سایہ اٹھ گیا نوجوان بچے کا سایہ اٹھ گیا کرے تو کیا کرے اور منزل پائے تو کیا منزل پائے خدا جانے یہ فیصلہ ہندوستان کی عدالت کیا کرتی ہے کون حق پر ہے کون باطل پر ہے راتوں میں آتے ہیں گاڑیاں چرا کر کوئی لے کر گیا کسی کی جھوپڑی کو آگ لگا دی کسی کے گھر کھانا مانگ کر کھا لیا کسی کے گھر گھس کر عزت و آبرو کو لوٹ لیا جب شکایت کی گئی اور پکڑا گیا تو یہی آرمی والے آتے ہیں ارے چور ہے دو تین گھوسے مارے اور اس کو جیپ کے اندر بٹھا دیا لے کر گئے اور کہا کہ اس کو تمہارے سامنے درخت کے پر لٹکا کر گلیوں سے دیں گے دوسرے دن پھر یہی لوگ شکل بدل کرا کر آبرو لوٹتے ہیں چیزیں اٹھا کر جاتے ہیں تنگ کر دیا جینا حرام کر دیا یہ صورت حال ہے اب پھر کشمیر کا جو نقشہ عوام کے سامنے پیش کیا ہے یہ پتھراؤ کرنے والی قوم ہے یہ ظلم کرنے والی احتجاج کرنے والی جاہل قوم ہے دکانوں کو بند کرانے والی کوئی چوہا ان کو کاٹا کوئی دکان بلا وجہ بند کرتا ہے کوئی کارخانہ بلا وجہ بند کرتا ہے کشمیر کے ایکٹ کے اندر ہے زمین کسی کو نہیں بیچی جائے گی لیکن وہاں کے مسلمانوں کو اذیت پہنچانے کے لیے جو اس سیزن کے اندر امرنار یاترا کیا جاتا ہے وہاں جو ایک کوفہ ہے وہاں پر زمین الرٹ کی گئی پورے کشمیر کا مسلمان چوکنا ہو گیا کافروں کو زمین دی جا رہی ہے مسلمانوں کے تشخص کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کی شناخت کو ختم کرنے کے لیے احتجاج اتنا کیا گیا وہ رنگ لایا وہ رنگ لایا کہ اس فیصلے کو حکومت واپس لینا پڑا سن دو ہزار ایک تک صرف بارہ ہزار امرناتھ کے اندر یاتری جایا کرتے تھے پورے ہندوستان کے اندر اس کی تبلیغ کر کر مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے اور ہندوازم اور ہندو راشٹر کا ایک جھنڈا کاٹنے کے لیے اب بارہ لاکھ سے بیس لاکھ تک افراد وہاں پر امرناتھ کی یاترا کرتے ہیں صرف ان کو ستانے کے لیے ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے پھر بھی کشمیری مسلمانوں کی داد دینی چاہیے جگہ جگہ لنگر قائم کرتے ہیں ان کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں کبھی کسی امرناس یاتری کو انہوں نے انگلی نہیں اٹھایا ان کی ماں بہنوں کی آبرو پر انہوں نے حملہ نہیں کیا ان کے مٹھی میں آئے ہوئے پردیسی ہوتے ہیں چاہے تو سب کچھ کر سکتے ہیں انہوں نے اسلام کے درس کو نہیں بلایا انہوں نے آقا کے درس کو نہیں بلایا ان کا استقبال کرتے ہیں ان کی خیر کا ہی کرتے ہیں جگہ جگہ لنگر لگا کر ان کے کھانے پینے کا استقبال جو ہے ان کا انتظام کرتے ہیں مسلمانوں یہ یہ صورتحال ہے کشمیر کی جو ہم وہاں سے دیکھ کر آئے ہیں کوئی مدرسہ کوئی امام کوئی خانقاہ کا بزرگ نہیں بچا آج بھی جیلوں کے اندر جس نے جہاد کا نام لیا جس نے آزادی کا نام لیا جو مسلمانوں میں جو جذبہ دلانے کی بات کرتا ہے اس کو دہشت گرد کر کر کہہ کر اڑا دیا جاتا ہے آنکھوں کے سامنے بھو بھو جو بھون دیا جاتا ہے آزا کاٹے جاتے ہیں اذیت دی جاتی ہے اور تکلیف دی جاتی ہے کیا اسلام کا اس سے کوئی تعلق ہے اسلام کا اس سے کوئی رشتہ ہے جو اسلام ہمیں ڈھیلا لینے کا طریقہ بتاتا ہو جو جو اسلام ہمیں جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کرتا ہو جو اسلام ہمیں درختوں کو بلا وجہ کاٹنے سے منع کرتا ہو کیا آقا نے نہیں فرمایا کہ بلا وجہ درختوں کو کاٹو نہیں کیا آقا نے نہیں فرمایا کہ جس جانور کو تم ذبح کر رہے ہو اس جانور کے سامنے تم چھری تک تیز نہ کرو کہیں ایسا نہ ہو وہ جانور اس کو پہچان کر اس کے دل کو تکلیف نہ ہو جائے ایک پورے کشمیر کا مسلمان سلگ رہا ہے ان کا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے بلکہ انیس سو سینتالیس کے اندر ایک ایکٹ بنایا گیا دفعہ تین سو ستر جس کے اندر یہ کہا گیا حالات ایسے ہیں کہ اب اس ریاست کو الگ نہیں کیا جا سکتا لیکن جب حالات نارمل ہو جائیں گے تمہیں آزادی دی جائے گی اس وقت وہاں کے مسلمانوں نے ہندوستان پر تکیہ کیا ہندوستان پر بھروسہ کیا اعتماد کیا ان خونخوار حالات کے اندر اگر ہم چھوٹی ریاست الگ بنائیں گے ہمارے پاس فورس نہیں ہوگی ہمارے پاس جو ہے طاقت نہیں ہوگی ٹیکنالوجی نہیں ہوگی راکٹ نہیں ہوگی تو یہ کہہ کر کہا کہ ہم تمہارے تابع ہو کر چلتے ہیں لیکن جس دن ہم الگ ہونا چاہیں گے تمہیں الگ کر دینا چاہیے جب الگ کی مانگ کی تو وہاں پر کئی لاکھ ملٹری کو بھیج کر ایک ظلم کی داستان شروع کر دی گئی ایک ستم کی داستان شروع کر دی گئی اور ایک ظلم کا نیا باپ وہاں کھول دیا گیا جانوں کا جانا قیدوں کا ہونا کوئی گھر ایسا نہیں ہے کوئی گلی کوئی محلہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر جسی کسی نے جام شہادت کو نوش نہ کیا ہو ہم نے اس ناک سے روحانی طور پر محسوس کیا کہ کشمیر کی وادیوں کے اندر شہیدوں کی خون کی مہک مہک رہی ہے خوشبو مہک رہی ہے گلیوں گلیوں کے اندر مجاہدوں کے دستوں کی بول اور ان کے چلن پھرت کی وجہ سے ایک نورانی ماحول وہاں پر بنا ہوا ہے اس کو مجبور کیا اس ظلم نے اس تشدد نے اگر امن سے کام لیا ہوتا انصاف دیا ہوتا تو آج یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا اب آپ اپنے علماء کرام سے پوچھیں دارلوم دیوبند کے دارالفتا سے پوچھے مظاہر اور لکھنؤ اور ندوا کے دارلپتا سے پوچھے شریعت اس مسئلے کے اندر ہمیں کیا بتاتی ہے کیا حکم دیتی ہے ہم کو کیا کرنا چاہیے میں آپ کے سامنے کوئی فیصلہ نہیں دیتا ہم نے ہماری آنکھ نے جو دیکھا جو سنا اور جو ہم شہداء کے گھر گئے پسماندگان کے گھر گئے تعزیت کے لیے ہم نے وہاں پر جو صورتحال دیکھی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی اب آپ کا ہمارا ایمانی فریضہ ہے کہ اگلا قدم ہم طے کریں اگلا معاملہ ہم علماء سے رائے لے ہم علماء سے فتوا لیں علماء سے مشورہ لیں ایک بات یاد رکھیں میں نے شروع میں کہہ دیا کہ جس سواری پر بیٹھ کر اطمینان کی سانس میں اور آپ لے رہے ہیں یہ سواری کافی نہیں ہے جنت میں پہنچانے کے لیے اگر یہ کافی تھی تو آخائے کرام کیا عبادت میں کمی تھی کیا سجدوں میں کمی تھی کیا شب گزاری میں کمی تھی کیا آپ سو میں وسالی نہیں رکھا کرتے تھے امت رمضان کے روزے رکھتی شب برات کا روزہ رکھتی محرم کا روزہ رکھتی آقا سو میں وسالی رکھا کرتے تھے سو میں وسالی کا مطلب یہ بغیر شہری کے کنٹینیو کئی دن کا روزہ ایک سہری کر لی افطاری کا وقت گیا کھائے نہیں سہری کا وقت گیا کھائے نہیں اس طریقے سے کئی دنوں اور کئی مہینوں تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی کہ آپ سو میں وسالی کو رکھا کرتے تھے کیا ضرورت تھی کہ آپ فکروں کو لیا کرتے تھے بدر کے ایک قیدی کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ستون سے باندھا گیا ہاتھوں کو کس دیا گیا آقا تڑپ رہے تھے آقا مچل رہے تھے آنکھ آنسو کے قطرے نکل گئے صحابی نے پوچھا کوئی تکلیف تو نہیں ہے آقا نے فرمایا ہاں مجھ سے مجھے میری تکلیف سے زیادہ تکلیف ہے کہ اس قیدی بھائی کے ہاتھ کو کیوں تیز باندھ دیا گیا میرے آقا آج ہوتے شوپیان کے واقعے کو دیکھتے میرے آقا آج ہوتے اور کریک ڈاؤن کے اندر ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو لٹتے ہوئے ان کی چیخ و پکار کو سنتے میرے آقا آج ہوتے ان یتیموں کو دیکھ دیکھتے میرے آقا آج ہوتے ان بیواؤں کو دیکھتے میرے آقا آج ہوتے اس جنت نما وادی کو جہنم بنا دیا گیا اس کو دیکھتے کچھ تو لوگ وہ ہوں گے کہ ان کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہوگا یہ کون سا عنوان ہے صاحب قیامت میں جاؤ گے پتا لگے گا پتا لگے گا ملم تما بھی اموری مسلم فلئی سا آقا آخا نے فرمایا جو امور مسلمین کے بارے میں غور و فکر نہ کرے تدبر نہ کرے اور ان کی فکروں کو ان کے جان و مال کو ان کی قربانیوں کو اپنی قربانی نہ سمجھے ہمارے کاندوں پر ایک طرف ملیانہ کا قرض ہے ہمارے کاندوں پر ایک طرف میرٹ کا قرض ہے ہمارے کاندوں پر ایک طرف مراد آباد کا قرض ہے ہمارے کاندوں پر ایک طرف گجرات کا قرض ہے یہ امت قرض تلے دبے جا رہی ہے اور حاسدین بڑھ رہے ہیں ابو جہل بڑھ رہا ہے معاذ اور معاوض نہیں پیدا ہو رہا ہے یہودی کتے گلی گلی اپنے جراثیم چھن رہے ہیں کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں پیدا ہو رہا ہے انگریز کے حرام نطفے کے پلے گھر گھر پیدا ہو رہے ہیں کوئی ٹیپو نہیں پیدا ہو رہا ہے مسلمانوں ترک بہت بڑھ جائے گا تو آدمی ایک وقت وہ آئے گا کہ سود تک ادا نہیں کر پائے گا ہمیں بھی کچھ پتا رہی تھا ہم بھی یہ اڑتی بڑھتی سن رہے تھے کشمیر میں یہ ہو گیا احتجاج ہو گیا ایئرپورٹ کے لیے آئے آنکھوں سے منظر دیکھا ہم نے موت کو ایک طرف پولیس کی فائرنگ اور ایک طرف پتھراؤ ادھر جائے پتھر ادھر جائے پولیس کی فائرنگ ہوائی جہاز پکڑنا ہے کرے تو کیا کرے ان منظروں سے ان سلگتے ہوئے مراحل سے ہم جب ایک مرتبہ گئے اور ایک وقت کے اندر یہ مرحلہ آیا کشمیر کا مسلمان ہر آن اس مرحلے سے گزر رہا ہے کیا وہ ہمارے جسم کا ایک حصہ نہیں ہے ہم کیا آقا کو جواب دیں گے ہم کیا اللہ کو جواب دیں گے کچھ تو سوچئے کچھ تو فکریں کیجئے ہم نے آخری درجہ یہ بتایا تھا آخری درجہ یہ علاج نہیں ہے یہ بزدلوں کا علاج ہے یہ ہم جیسے کمیلوں اور محروموں کا علاج ہے آخری درجہ ہر مسلمان ایک روپیہ صدقہ کرے خیرات کرے دعا کرے اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی بلاؤں کو دور کرے ایک روپیہ ایک روپیہ فقیر اپنی جھولی سے نکال کر دے سکتا ہے کیا آپ اس پر عمل کر رہے ہیں ہم نے کہا جو استطاعت والے ہو وہ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھیں اور آگے بڑھ کر کوئی کلام پاک کا ختم کرے کوئی ختم خواہ جگان کرے ہمارے گھروں میں مصیبت آئے ہم بکرا دے ہمارے گھروں میں مصیبت آئے ہم چاول کا موٹا دیں ہمارے گھروں میں مصیبت آئے مدرسے کو لائٹ دے فیان دے ہمارے گھروں میں مصیبت آئے ہم مدرسے کو چندہ دے یہ کیا مصیبت ان کی ہماری نہیں ہے فلسطین کا مسلمان کیا ہمارا بھائی نہیں ہے عراق کا مسلمان کیا ہمارا بھائی نہیں ہے کون ان کی فکرے کرے گا کیا ملکوں میں ہم بٹ گئے کیا ہم ریاستوں میں بٹ گئے کیا ہر ریاست کا کلمہ اور ہے کیا ہر ریاست کا کعبہ اور ہے کیا ہر ریاست کا پیغمبر اور ہے کیا ہر ریاست کا قرآن قرآن اور ہے کیا ہر ریاست کی بخاری اور ہے کلمہ ایک ہے کعبہ ایک ہے خدا ایک ہے پیغمبر ایک ہے سوچے کیسے بدل گئی مسلمانوں اس حرامی امریکہ نے ہمیں بانٹ کر رکھ دیا ہمیں کاٹ کر رکھ دیا ہمیں فرقوں میں تقسیم کر دیا ہمیں جھگڑوں میں لگا دیا کوئی جماعت کا جھگڑا کوئی تبلیغ کا جھگڑا کوئی بریلیت کا جھگڑا کوئی فاتحہ کا جھگڑا مسلمانوں یہ چیزیں اپنی اپنی ہیں ایکسٹرنل ہیں خارجی ہیں فاتحہ دلانے والے تجھے فاتحہ مبارک جماعت میں جانے والے تجھے جماعت مبارک امام تجھے خطابت مبارک مدرس تجھے تدریس اور تعلیم مبارک محتمم تجھے مدرسہ مبارک پیر و مرشد تجھے خانقاہ مبارک اس سے پرے بھی تو کوئی چیز ہے انسانیت نام کی کہ خون لٹ رہا ہے آبرو لٹ رہی ہے درندے آبرو کو لوٹ رہے ہیں کیا شریعت کے اندر اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے مو اللہ کے زمانے کے اندر ایک بہن کو جب گرفتار کر لیا ظالم فوجوں نے اور اس نے اس کو ہتکڑیوں کے اندر جکیڑ دیا گیا تو اس کی زبان سے نکلا واہ موتسم بلّہ واہ باللہ اللہ نے اس آواز کو ہواؤں کے ذریعے سے موتسم باللہ کے کان میں لگا دیا محتسم بلّہ نے ایک لڑکی کو چھڑانے کے لیے ایک بیٹی کو چھڑانے کے لیے امت کی پینتیس ہزار کی فوج کو اس نے بھیجا آج کشمیر کی بیٹی ہم سے پوچھتی ہے کیا تم نے جہاد کو بھلا دیا ہے کیا تمہاری ماں اور بہنوں کی آبرو کی طرح میری آبرو نہیں ہے تمہارے بھائیوں کے خون کی طرح میرا خون نہیں ہے انٹرنیٹ کے اندر سیکس دیکھنے والوں گندی فلمیں دیکھنے والوں دنیا کے کتوں پراپرٹی کی قیمت جاننے والوں کشمیری بہن کی پکار کاش تم سن سکو کشمیری بھائی کی صدا تم سن سکو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کیا کہنا چاہتا ہے وہ مالکم لا تو فی فی اللہ کیا ہو گیا اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی جان تم نہیں چھڑا سکتے ہمارا مال نہیں چھڑا سکتے ہماری عزت نہیں چھڑا سکتے ہماری جو ہے ماؤں اور بہنوں کی ہر آئے دن ہر آئے گھنٹے آبرو کا لٹنا عزتوں کا لٹنا قتل عام کا ہونا اور خون کا پانی سے سستا ہونا ایک عام چیز بن چکی ہے کیا اسلام اس تعلق سے کوئی ہماری رہبری نہیں کرتا وہ اسلام جو جہاز میں نماز پڑھنے کا ہمیں مسئلہ بتاتا ہے وہ اسلام یہ آبادی جو ہے مریخ اطارت زحل مشتری میں آبادی پہنچ جائے وہاں ہمیں جو ہے زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے وہ اسلام قیامت تک کے ہر آنے والے مسائل کا حل نکالتا ہے آخا کے زمانے میں کیا خون دیا جاتا تھا لیا جاتا تھا کیا کڈنی ٹرانسپلانٹ تھی کیا آخا کے زمانے میں بائی پاس سرجری تھی کیا آخا کے زمانے میں ہڈیوں کو توڑ کر راڈ رکھا جاتا تھا کیا علماء نے یہ مسائل نہیں نکالے رات کے تم مسائل نکالے خون کے مسائل نکالے کڈنی ٹرانسپلانٹ کے مسائل نکالے فاطمہ نام کی عورت کے ابرو لٹے چیخے پکارے کیا حدیث میں بخاری میں اس کا کوئی حل نہیں ہے کیا تاریخ نام کا محمود نام کا ابرار نام کا گولیوں سے بھون دیا جائے ظلم کی چکی کے اندر پس جائے کیا قرآن میں اس کا حل نہیں ہے کیا حدیث کے اندر اس کا حل نہیں ہے مسواک کی لمبائی ہی بیان کی گئی ہے کیا تصویر کے دانے ہی کو بیان کیا کیا گیا ہے صافے کی لمبائی اور چوڑائی کو بیان کیا گیا ہے جہاں تم اس پاک کی لمبائی موٹائی پوچھتے ہو جہاں تم کی لمبائی چوڑائی پوچھتے ہو جہاں تم تصویر کے دانوں کی کیفیت پوچھتے ہو جہاں نماز کی سنتیں وضو کے فرائض پوچھتے ہو کیا یہ ذمہ داری نہیں ہے ہم نے یہ سوچنے کا دروازہ ہی بند کر دیا ہے یہ سافٹ ویئر ہم نے لاک ہی کر دیا ہے اگر کوئی بات بھی کرتا ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ جوشیلی بات ہے بھائی تم اپنی نماز پڑھو اپنا روزہ رکھو ہاں ضرور پڑھو اگر تم یہودی ہو ہاں ضرور پڑھو تم عیسائی ہو ہاں ضرور پڑھو تم جو نسرانہ ہو نسارا ہو اس لیے کہ وہ اپنے مذہب کے لیے اپنی زندگی کے لیے اپنی خبر کے لیے جیتے تھے اس امت کے لیے اللہ نے فرمایا کن تم امت خیر کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو اس امت میں ماس کی ضرورت ہے اس امت میں معاوض کی ضرورت ہے ایڑیوں کے بل کھڑے ہو کر جب آقا نے منع فرمایا تو وہ مچل رہے تھے وقت کے ابو جہل کا کی گردن مڑوڑنے کے لیے اسے پیروں تلے روندنے کے لیے افسوس گلی گلی ابو جہل ہے مات اور مب نظر نہیں آتا ابو لہب موجود ہے کوئی صدیق و فاروق کا نمونہ نہیں ہے نظر آتا کہاں ہے ہر ایک کی بلڈنگ اونچی ہو رہی ہے ہر گلی میں ریت کا ڈھیر لگا ہوا ہے پتھر کا ڈھیر لگا ہوا ہے ہم نے مرمر منگوایا ہے ہم نے راجستھان سے فلا ماربل منگوایا ہے سب مطمئن ہے کوئی فکر ہے اس بارے میں کوئی سوچ ہے اس بارے میں مدینہ طیبہ کے اندر ایک صحابی کے گھر ایک پایا جس کو کہتے ہیں وہ ران آئی کہا کہ پہلی مرتبہ مدینہ طیبہ کے اندر آج یہ کھانے کو مل رہا ہے پڑوس کے گھر بھیجا پڑوس والے نے کہا پڑوس والا کھائے پڑوس والے نے کہا پڑوس والا کھائے کہتے ہیں راوی کہ پہلا وہ گھر جو صبح میں ران نکلی تھی شام کو لوٹ کر پھر وہیں آ گئی دوسروں کے لیے جینا دوسروں کے لیے مرنا یہ اسلام کی تعلیم ہے کان بہم قصاصا اللہ نے اس امت کی خاصیت صحابہ کرام کا بس بیان کرتے ہوئے پروایا کہ یہ اثار کرتے ہیں یہ دوسروں کے لیے زندگی گزارتے ہیں اگرچہ کے اپنے لیے تکلیف ہو اگرچہ کے اپنے لیے مشقت ہو مسلمانوں غور کرو کہ کلام پاک کے تیسویں پارے میں سورہ انفطار کے اندر یہ کہا گیا وہ عزل مودت و سوئلت تکویر کے اندر بھی آئی ضمین قطلت کے زمانے جاہلیت میں آخا کے آنے سے پہلے آخا کے آنے سے پہلے قرآن تھا آخا سے آنے سے پہلے حدیث تھی آخا کے آنے سے پہلے نبوی تعلیمات تھے نہیں تھے تاریخی کا دور تھا زنا کا کمپٹیشن تھا شراب کا مقابلہ تھا قتل و غارت گری کے اندر آگے بڑھنے کی کوششیں کی جاتی تھی حیوانیت کا ننگا ناچ تھا اور دوسرے ممالک اہل عرب پر حکومت کرنے شرماتے تھے کیا ایسی گندی قوم ہماری محکوم بنے ان کو محکوم بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا ایسے برے دور میں ایسی جہالت کے دور میں جس باپ نے اپنے ہاتھوں سے بچی کو زندہ درگور کیا زندہ اس کو دفن کر دیا کلام پاک میں میرے رب نے فرمایا کہ وہ عید زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سعیلت پوچھی جائے گی بے زمین اتلت کس جرم کے اندر تجھے قتل کیا گیا زمانے جاہلیت کے اندر زمانے نبی کی نبوت سے پہلے رسالت سے پہلے قرآن نازل ہونے سے پہلے حدیث بننے سے پہلے اس معصوم بچی سے سوال کیا جائے گا چودہ سو سال گزرنے کے بعد بچیوں کو ان کی ماں کی گود کے اندر یہ کھلنے سے پہلے ان کلیوں کو مسل دیا جائے کیا میرا رب نہیں پوچھے گا بیائی زمین قتلت اے میرے معصوم تجھے کھلنے کے لیے ہم نے پیدا کیا کس جرم پر تیرے اوپر بمباری کر دی گئی تیرے جسم کے پرچے اڑا دیے گئے تیرے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا کیا نہیں پوچھا جائے گا اس معصوم عبادت گزار تحجد گزار نوجوان سے کہ تجھے تیرے ماں کے سائے سے کیوں محروم کر دیا گیا باپ کے سائے سے کیوں محروم کر دیا گیا تجھے قید میں کیوں ڈال دیا گیا تجھے گالیاں کیوں دی جاتی ہیں یہاں تک لوگوں نے کہا اللہ کو معلوم حقیقت کیا ہے کہ ماں اور بیٹے کو گرفتار کر کر پبلک کے سامنے ان دونوں کے کپڑے اتروا کر ماں کو کہا جاتا تھا کہ بیٹے سے بدکاری کرے اور بیٹے کو کہا جاتا تھا کہ ماں کے ساتھ بدکاری کرے کیا اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا لوگوں اس کے بارے میں کوئی پرسش نہیں ہوگی کم سے کم اتنا تو کرو کہ روزے تو رکھو صدقہ کرو خیرات کرو دعائیں کرو قتم خواجگان کرو لا الہ الا انت سبحانہ کا جہاں بوڑھی ماں پر رحم کرتے ہو یہ مائیں ہماری مائیں یہ امت کی بیٹیاں ہماری بیٹی آخا کے اوپر آخا کے پاس یہ امت کے حالات اگر پیش ہو رہے ہو آخا کو کتنا دل دکھتا ہوگا کتنی تکلیف ہوتی ہوگی ایک ملزم اور ایک مجرم ایک قیدی کے ہاتھوں کو دیکھ کر آخا نے رویا تھا ایک مدرسے کے طالب علم کو شہید کر دیا جائے استاد کو درخت پر لٹکا کر ہاتھ کاٹے جائے پیر کاٹے جائے مرچ کا چھڑکاؤ کیا جائے اور گولی باری کی جائے میرے آقا نے دیکھا ہوگا تو کتنا روئے ہوں گے کتنا تڑپے ہوں گے کیا آقا کے آنکھوں کے آنسو کی قدرے کی لاج ہے آپ کو جنتی ہیں صاحب جنتی ہیں پانچ کام کرو جنتی دس کام کرو جنتی بابری مسجد جائے بھاڑ میں مسجد اقسا جائے بھاڑ میں مجاہدین ارے وہ تو دہشت گرد ہیں صاحب کیا ان کے دل میں ارمان نہیں ہے کیا ان کے دل میں خواہشات نہیں ہیں کیا ان کے دل میں جینے کی آرزو نہیں ہے کون سی فکریں لے کر ایک ملک سے دوسرے ملک کو جاتے ہیں کفار کا ظالم کا مقابلہ کرتے ہیں وقت کے فراؤن کا وقت کے دجال کا مقابلہ کرتے ہیں اور ان کے حوصلوں کو پس کیے ہوئے ہیں بتائیے کیوں یہ کیا ہے نہیں یہ سب بیکار ہے یہ دس کام کر لو یہ آٹھ کام کر لو یہ صبح کے عمل کر لو یہ شام کے عمل کر لو یہ وظیفہ دے تو یہ میرا دامن پکڑ لو یہ دیوبند کو چلے جاؤ یہ خانخواہ کو چلے جاؤ یہ یہ کر اس کا کہیں تذکرہ بھی ہے اس کا کہیں جو ہے آپ کے یہاں باپ بھی ہے کیا حدیث کے اندر بدر کا باب نہیں ہے کیا حدیث کے اندر کتاب المغازی نہیں ہے کیا قرآن کے اندر ایسار کی بات نہیں ہے کیا قرآن کے اندر اخوت کی بات نہیں ہے کیا حدیث کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ مومن مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے ایک جسم کی طرح ہے کیا یہ نہیں کہا گیا کہ اپنے لیے دوسروں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے تم پسند کرتے ہو کیا یہ نہیں کہا گیا جو دوسروں کے لیے کھڈا کھودتا ہے خود اس کھڈے کے اندر پہلے گرتا ہے یہ سب کیا چیزیں ہیں پتا چلے گا جب قیامت کے اندر آپ جائیں گے کہ کس سواری کے اندر ہم بیٹھے ہوئے تھے خدا کا خوف نہیں ہے اصل میں خدا کا خوف نہیں ہے ہم جھوٹی تسلی کے لیے اور جھوٹے بہانے کے لیے ان چیزوں کا سہارا لیے ہوئے میں امامت کا سہارا لیے ہوئے ہوں میں تقریروں کا سہارا لیے ہوئے ہوں کوئی وظیفے کا سہارا لیے ہوئے ہے کوئی مسجد کا سہارا لیے یہ سب جھوٹی تسلیاں ہیں یہ اپنی قبر کے لیے ہے جب تک ملم یحتم بی امور المسلمین ہم مسلمانوں کے بارے میں غور و فکر نہیں کریں گے تدبر نہیں کریں گے سوچ کا دروازہ ارے سوچو تو صحیح ارے شریعت کے اندر قنوت نازلہ ہے قنوت نازلہ کا کیا مطلب ہے قنوت نازلہ کا مطلب یہ ہے کہ جب سارے اسباب ختم ہو جائیں دشمن کے ظلم اور ستم کو ختم کرنے کے لیے آخری درجہ یہ ہے کہ صبح کی نماز کے اندر ان کو تم بدعا کر دو یہ آخری درجہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی رہا جب آخا پر ان کی اوجڑی ڈالی گئی تو اس وقت جہاد فرض نہیں تھا وہ یہ کر سکتی تھی کہ آپ نے بد دعا دی اے اللہ ان کو تباہ کر دے اے اللہ ان کو برباد کر دے اے اللہ میرے ابا نے ان کا کیا بگاڑا میرا ابا نے ان کا کیا برا کیا جو کر سکتی تھی انہوں نے کر کر دکھایا احتجاج کر سکتے تھے احتجاج کر رہے ہیں کشمیری مسلمانوں کے ساتھ امت امت کی پورے عالم کی فکریں ملی ہوئی ہیں ان کے ساتھ ہماری دعائیں ہیں نیک خواہشات ہیں اللہ اسے اسلامی ریاست ضرور بنائے گا ظلم اور تشدد کا دور دورہ ختم ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ اللہ مہلت دیتے ہیں اللہ استدراج دیتے ہیں ایک وقت کے بعد اللہ فرعون کو تباہ کر دیتے ہیں اللہ قارون کو تباہ کر دیتے ہیں اللہ ابو جہل کو ماس اور موبس سے ختم کرا دیتے ہیں ایک وقت وہ ہے جو مہلت کا چل رہا ہے لیکن عالم اسلام کی ذمہ داری ہے کہ پوری فکرے رکھیں کہ مکہ مکرمہ میں کیا ہو رہا ہے مدینہ طیبہ میں کیا ہو رہا ہے اسرائیل کیا کر رہا ہے بیت المقدس کے تعلق سے فریضہ کیا ہے بابری مسجد کے تعلق سے فریضہ کیا ہے امت مسلمہ کے وہ معصوم افراد جو صوبتیں برداشت کر رہے ہیں ملزم مجرم بن کر ان پر دہشت گردی کا لیبل لگا کر بیس بیس سال اٹھارہ اٹھارہ سال رکھ کر پھر ان کو تمغہ دیا جاتا ہے کہ تم بری ہو کر نکل گئے اس درمیان کسی کے باپ کی موت ہو چکی ہوتی ہے کسی کی ماں کا جنازہ نکل چکا ہوتا ہے کوئی بیوی مر چکی ہوتی ہے کوئی اولاد ایڑیاں رگڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہوتی ہے پوری پراپرٹی پوری دولت پورا مال مقدمے میں صرف ہو چکا ہوتا ہے تب حکومت یہ کہتی ہے اور عدالت یہ کہتی ہے کہ اٹھارہ سال کیس چلنے کے بعد اس کو باعزت بری کر دیا گیا جو تمغہ دن رات دہشت گردی کا ٹی وی میں دکھا کر اخبار میں دکھا کر یہ لشکر طیبہ کا ہے یہ سرحد پار ہے یہ دہشت گرد ہے اس کو کون مٹائے گا تمہارے تمغے کی وجہ سے اس کی زندگی عذاب ہو گئی کوئی لڑکی نہیں دیتا کوئی سلام نہیں کرتا ہم دہشت گردوں سے کیا ملیں گے تعلق قائم کریں گے نہ بابا کل اگر اس کی پکڑ ہوگی پھر ہمیں اس کے ساتھ جیل میں جانا پڑے گا یہ سلوک ہندوستان کے اندر ہو رہا ہے بارہ بارہ تیرہ تیرہ سال کے بعد عدالت کہتی ہے کہ اس کو باعزت بری کیا جاتا ہے یہ دہشت گرد نہیں اس کی زندگی کے بارہ سال جوانی کے کون لائے گا ماں کی لاٹھی کون بنے گا باپ کا سہارا کون بنے گا بچوں کے سر پر ہاتھ کون رکھے گا اس کے ایجوکیشن کا کیا ہوگا اس کی نوکری کا کیا ہوگا وہ کون سی نوکری ہے وہ کون سی یونیورسٹی ہے جو بارہ سال تک ایک ملزم کا مجرم کا اس بات کے انتظار میں ہو کہ عدالت اسے باعزت بری کرے اور ہم اس کو ویلکم کہیں بلکہ اس کے کالک تھوک دی جاتی ہے دہشت گردی کا لیبل لگا دیا جاتا ہے ایک مری ہوئی زندگی جی کر بھی گھٹ کر گزارتا ہے جہاں جاؤ ارے صاحب یہ لشکر طیبہ کا دہشت گرد آ گیا یہ سرحد پار کا دہشت گرد آ گیا مسلمانوں کیا اس تعلق سے کوئی فکر کرنے کی ضرورت ہے کوئی سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے کیا شریعت اس سلسلے میں کوئی ہماری رہبری کرتی ہے اصل خدا کا خوف نہیں ہے ہم جو عمل کر رہے ہیں اس عمل پر ہم مطمئن ہو چکے ہیں کائنات کے اندر اللہ تبارک تعالی نے پیغمبر کے بعد سب سے زیادہ تقوی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ادا کیا تھا انسان کے متقی ہونے کی دلیل یہ ہے انسان کے پرہزگار ہونے کی دلیل یہ ہے کہ انسان تقوی کی زندگی گزار کر بھی خوف کی زندگی گزارے ڈر کی زندگی گزارے یا اللہ میں نماز پڑھ رہا ہوں خدا جانے نماز آپ قبول کریں گے نہیں کریں گے مسجد کو تعمیر کیا اے اللہ خدا جانے کہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس تعمیر کو قبول کریں گے نہیں کریں گے سکے کو قبول کریں آپ نے ارادہ دیا آپ نے مال دیا ماں کے پیٹ سے آئے تھے لنگے آئے تھے فقیر آئے تھے مال بھی تیرا ارادہ بھی تیرا راستہ بھی تیرا اے اللہ لا اسی سنا نالی یہ جذبہ اگر پیدا ہو تو قبولیت کی دلیل ہے نہیں میں جو کر رہا ہوں صحیح میری تحریک صحیح میری تنظیم صحیح میرا امام صحیح میرا پیر صحیح میرا مرشد صحیح میں جنتی دنیا کے اور طریقے جہنمی یہ جہنمی ہونے کی دلیل ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اللہ نے وہ مقام دیا وہ مقام دیا وہ مقام دیا اتنا اونچا مقام کیا اسما فلغار از یقول علی صاحب ہی ان اللہ مانا جب حضرت صدیق اکبر نے غم کھایا اس غار کے اندر جب ہجرت فرما رہے تھے غار میں پناہ لی تو قرآن نے کہا اس یقول علی صاحبی کہ جب پیغمبر اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے اللہ اکبر یہ پیغمبر کے صاحب بنے یہ پیغمبر کے رفیق بنے یہ پیغمبر کے دوست بنے یہ پیغمبر کے یار غار بنے حضرت عمر کی پوری زندگی کی نے کیا اور صدیق اکبر کی رات کی ایک غار غالب آ گئی صدیق اکبر کی فرشتے سلام کرنے آتے تھے جبرائیل آداب بجا لاتے تھے حالت یہ تھی سکرات آئی تو اپنے خاندان والوں کو اولاد کو جمع کیا فرمایا آخا جب با حیات تھے مجھے صدیق کہہ کر پکارتے تھے مجھے قریب بٹھایا کرتے تھے مجھے سینے سے لگایا کرتے تھے لیکن مجھے لگتا ہے آخا جیسے اور منافقوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ مرمت کا خیال کرتے تھے تکلیف نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ذات سے میرے عمل سے میرے ظاہر سے میرے باطن سے میرے محبوب کے دل کو کہیں ٹھیس نہ پہنچی ہو اور آخا تو درگزر کرنے والے تھے معاف کرنے والے تھے آخا کو میری ذات سے تکلیف بھی پہنچی ہوگی آخا معاف بھی کر دیے ہوں گے لیکن کیسے پتا لگے گا کہ آخا کے دل میں میری جگہ ہے اللہ اکبر مسلمانوں کہ جب آپ نے کہا کہ میرے انتقال کی بات میرے جنازے کو نبی کے قدموں میں رکھ دینا اور پوچھنا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدیق کا جنازہ آپ کے قدموں پر رکھا ہوا ہے اگر چاہے آپ کے قدموں کے پاس آپ کے بغل میں دفن کر دیا چاہے اگر آپ کی اجازت نہ ہو آپ خاموشی اختیار کریں تو ہم جو ہے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیں گے اللہ اکبر نہ صدیق کو صداقت پر ناشتہ نہ یار غار ہونے پر ناشتہ نہ نبی کے ساتھ رہنے پر ناچتا نہ صحابہ میں ممتاز مقام حاصل کرنے پر ناشتہ اور ان کا مقام نبی کا مسلح خالی ہوا سب سے پہلے نبی کے قائے مقام بننے والے نبی کے مسلح کو سنبھالنے والے یہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو تھے آخا کے بعد <coughs> پہلے امیر المؤمنین خلیفت المسلمین یہی ابو بکر صدیق تھے لیکن ڈر دیکھیے خوف دیکھیے کہ کتنا دل کے اندر ہے ناس کرنا مرنا مٹنا دعویٰ کرنا یہ باطل ہونے کی دلیل ہے ہاں کوشش کی جا سکتی ہے اللہ کو راضی کرنے کے راستے ہیں ہر راستے سے لیکن ناز کرنا پکڑ کرنا یہ جہنمی کتے ہونے کی دلیل ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے جنازے کو رکھ دیا گیا آخا سے پوچھا گیا اے آخا صدیق نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کے دل میں جگہ ہو آپ کے دل میں محبت ہو ہو سکتا ہے کہ دنیا میں مروبت کی وجہ سے اور غیرت کی وجہ سے صدیق کو درگزر کر دیا ہو لیکن صدیق کے عمل سے آپ کی ذات کو تکلیف پہنچی ہو جناب حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں آقا کی قبر مبارک سے صدا نکلی اے علی جلدی کر میں صدیق کے انتظار میں ہوں اور زیادہ میں انتظار نہیں کر سکتا جلد از جلد اس کی تکفین کر دے تجہیز کر دے اور میرے بغل میں اس کو تدفین کر دے یہ مقام تھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا اور یہ ڈر تھا یہ خوف تھا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن میرا اللہ یہ اعلان کرے سارے لوگ جہنم جنت میں جائیں ایک آدمی کو چھوڑ کر عمر فاروق فرماتے ہیں وہ ایک آدمی میں وہ ہوں گا جو جہنم کے اندر جاؤں گا اللہ اکبر عمر تیرے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی تو زمین پر چلتا تھا جنت میں تیرا محل نازل ہو چکا بن چکا تھا تو مدینے طیبہ کے اندر تھا آسمان پر اش پر تیرے تذکرے تھے تجھے وہ خوف اور آج کے کبھی خور حرام خور داڑی مڑے مسلمان کو ناچ میں جنتی میں جو کتے وہ بیٹھا میں جو سور پر بیٹھا اور کوئی فکر نہیں بھاڑ میں جائے یتیم بھاڑ میں جائے مسکین بھاڑ میں جائے بیوہ بھاڑ میں جائے اتنے مسلمان لڑکیاں نکاح نہ ہونے کی وجہ سے مرتد ہو جائے میں نماز پڑھ لیا میں جنتی میں تحجد پڑھ لیا میں جنتی میں مسجد بن لیا اسی کرناٹک کی سرزمین کے اندر جب دسمبر کے مہینے میں شیواجی نگر سے گڑی نکلتی ہے چرچ میں ہم نے بیسو مرتبہ کہا جا کر دیکھو بیسوں لڑکیاں اس رات مرتد ہو کر عیسائی بن کر عیسائی دلہے کے گلے کے اندر پھول والا پہناتی ہے جا کر پوچھو کوئی مسلمان نہیں کوئی امت کا جو ہے میں کا لال نہیں جو مجھ سے جو ہے مہر فاطمی دے کر حلال طریقے سے نکاح کرے ہر کوئی جوڑا مانگتا ہے جہیز کی بھیک مانگتا ہے بیچارے یہ عیسائی ہمارا نکاح کسی ڈاکٹر سے کر رہے ہیں کسی انجینئر سے کر رہے ہیں گھر دے رہے ہیں دلہا دے رہے ہیں مسلمانوں کیا قیامت کے دن اس کا سوال نہیں ہوگا قوم مرتد ہوتی رہے ایمان کے جنازے نکلتے رہے قتل عام ہوتا رہے خون کی ندیاں بہتی رہے معصوموں پر ظلم ہوتا رہے عورتوں پر تشدد ہوتا رہے عصمتیں لٹتی رہے پردے کٹتے رہے حیا کی اور عصمت اور عفت کی چادر چار جو ہے تار تار ہوتی رہے کیا کوئی ذمہ داری نہیں ابھی بھی اسی گھوڑے پر ہم سوار ہوں گے ابھی بھی کیا ہم انہی نمازوں پر اعتماد کرتے رہیں گے اصل میں تخوے کی کمی تھی اصل میں پرہیزگاری کی کمی تھی پرہیزگاری آئے گی اللہ تبارک تعالی مسائل کا حل خود بخود نکال لیں گے قرآن شریف میں فرمایا وہ اللہ مخرجا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راستے پیدا کر دے گا اس لیے اللہ کا ڈر پیدا کرو اللہ کا خوف پیدا کرو چار روز کی زندگی ہے مر کر جانا ہے کسی کو ہمیشہ یہاں پر رہنا نہیں پیمند خاک ہونا ہے مرک الموت کے پنجے میں جکڑے جانا ہے قبر کی مٹی میں جانا ہے خدا کے حضور جواب دینا ہے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ عزل مودت سیلت بھی زمین قتلت کس جرم کے اندر ان کو مارا گیا کس جرم کے اندر یہ عورت مرتد ہو گئی کس جرم کے اندر یہ برقع پوش خاتون آپ سڑک پر آ کر اپنی عزت اپنی آبرو بیچنے پر مجبور ہو گئی کس جرم کے اندر کوئی باپ اپنی بیٹیوں کے سودا کرنے پر مجبور ہو گیا یہ تمام فکروں کے ساتھ ہم مسلمان ہوں گے تنہ تنہا نماز روزے کو لے کر بیٹھیں گے میرے آقا نے فرمایا ملم امور مسلمین فلحی سا ملنا جو امور مسلمین کے تعلق سے اہتمام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ جب بچے ہی بچے تھے تقوی آتا ہے اللہ نسلوں میں تقوی پیدا کرتا ہے اللہ سبیلے پیدا کرتا ہے خدا کی رضامندی کی نبی کی خوشنودی کی اور تکیا لگائے گا اللہ اس عبادت کو بھی عکارت کرے گا اسے دنیا میں بھی ذلیل کرے گا آخرت میں بھی ذلیل کرے گا اس زمانے کے اندر یہ ہوا حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ ابھی بچے ہی تھے ایک واقعہ پیش آ گیا ایک شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر میں ایسی عبادت نہ کروں یعنی ایسی عبادت کروں کہ جس سے اس وقت دنیا میں کوئی اور نہ کرے تو ٹھیک ہے تجھے طلاق نہیں اگر نہ کروں تو طلاق ظاہر سی بات ہے ذکر کریں گے تو ذکر کہیں ہوتا ہوگا اذان دیں گے اذان کہیں ہوتی ہوگی نماز پڑھیں گے نماز ہوتی ہوگی درود پڑھیں گے درود تنا تھوڑی کروڑوں اربوں مسلمان ہیں کہیں نہ کوئی کوئی نہ کوئی عبادت اکیلا کرتا ہے تلاوت کہیں ہوتی ہے بیان ہوتا ہے جمعہ ہوتا ہے ذکر ہوتا ہے تحجد ہوتی ہے ہر جگہ کوئی عبادت بتائیے مجھے ایسی کہ جس عبادت کو کرے اور پھر وہ عبادت دوسری نہ کرے حج ہوتا ہے لاکھوں لوگ کرتے ہیں طواف کرتے ہیں ریاض الجنہ میں ہے اعتکاف ہے نبی کا نام لینا ہے اللہ کی توحید کا نغمہ پیٹنا ہے لیکن تقوی آتا ہے وہ میں یہ تخلہ یار اللہ اللہ راستے کھول دیتا ہے حضرت سیدنا پیرا نے پیر رحمت اللہ علیہ نابالغ تھے بچے تھے طلاق کے اس گتھی کو ایک چٹکی کے اندر حضرت نے سلجھا دیا کیسے سلجھایا انشاءاللہ ہم اگلی جمع اس سلجھاؤ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے خاص اللہ سے دعا کرے اور ہماری ریکویسٹ درخواست کے قانون کو ہاتھ میں لیے بغیر جو آپ کر سکتے ہیں احتجاج مقدمے دائر کرنا ذکر کرنا روزے رکھنا صدقہ کرنا خیرات کرنا اور ہر خاتون سے دو رکعت سلاد الحاجت نماز پڑھوانا بچے کو سجدے میں لے جائیں اپنے بچے کو کہے بیٹا جیسے میں تم جاتا ہوں سجدے میں ایسے تو بھی چلا جا سجدے میں جا کر اللہ سے کہے اے اللہ میں ظالم میں زانی میں شرابی میں مجرم میں پاپی میں حرام خور مولا مولا یہ معصوم بچہ ہے اس نے خطا کو نہیں دیکھا اس نے جرم کو نہیں دیکھا آج تیرے حضور اس نے سر رکھ دیا ہے مولا مجھے دولت کی بھیک نہیں چاہیے مجھے صحت نہیں چاہیے مجھے زندگی زندگی نہیں چاہیے مجھے پراپرٹی نہیں چاہیے مولا اس معصوم کے صدقے میں کشمیر کا مسئلہ فلسطین کا مسئلہ افغانستان کا مسئلہ بابری مسجد کا مسئلہ بیت المقدس کا مسئلہ یہود و نصارہ کا اور پھر فلسطین کے مسلمان اے اللہ اے رب کریم حل کر دے مانگو اللہ کہتے ہیں تم ایک قدم آؤ گے میں دس قدم آؤں گا تم چل کر آؤ گے میں دوڑ کر آؤں گا تم دوڑ کر آؤ گے میں تمہیں سینے سے لگا لوں گا میرا رب کہتا ہے ان کا لا تکلیف المیاد ساتھ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا عبادی انی تو قریب تم مانگ کر تو دیکھ میں دینے کے لیے تیار ہو ہمارے مانگنے کی کمی ہے ہم جو کر سکتے ہیں حالات کے قانون کے دائرے میں رہ کر ہر کس پراموش نہ کریں ہر دعا میں ہر وقت ان کو یاد کرے ان مسلمانوں کے ظلم و ستم کو کوئی بعید نہیں کہ کل جو آبرو کل جو عزت ہماری ماں بہن کی کشمیر کی وادی میں لوٹ رہی تھی وہ سبق ہمارے گھروں میں کہیں دوہرایا نہ جا سکے اس لیے اگر آج ہم اس کا دروازہ بند کر دیں گے ان کے لیے دعا کریں گے کل وہ برا وقت دیکھنے کو نہیں آئے گا اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی مدد فرمائے اللہ نصرت فرمائے اللہ ظالموں کے پنجوں کو مڑوڑ دے اللہ انہیں تباہ کر دے اللہ انہیں نیست نابود کر کر دے اللہ شمل ہوں اللہ مسجد جمع ہوم اللہ دمیر دیا اللہ اللہ فارغ بین کلیمتی ندی لا القوم المجرمین ہمارے جان و مال کی حفاظت فرما ہماری عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما ہماری عبادت گاہوں کی حفاظت فرما ہمارے علماء مشائق کی حفاظت فرما ہماری تنظیم و تحریموں کی حفاظت فرما ہمارے بڑے چھوٹوں کی حفاظت فرما ہمارے مرد عورتوں کی حفاظت فرما فرما اے اللہ سب کچھ ہے تیرے آقا کے غلام ہیں تیرے آقا کے ماننے والے ہیں ایک گنہگار مجرم جب آتا ہے گناہوں کو سمندر کے ساتھ لے کر تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے قبر کھود کر بیٹی قبر کھوڑ کر عورت کی بدکاری کرنے والے کو تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے ہم دولت نہیں مانگتے ہم مال نہیں مانگتے ہم پراپرٹی نہیں مانگتے ہم باغ نہیں مانگتے ہم کپڑا لگتا نہیں مانگتے مولا ماؤ بہنوں کی آبرو کی حفاظت فرما لے جو مقید ہے معصوم ہیں ملزمین ہیں اے اللہ ان کی رہائی کے فیصلے فرما دے اے اللہ ظالم کے ظلم کو ختم فرما اسلام کی خوشبو کو اسلام کی مہک کو دنیا کے چپے چپے میں تو نصیب فرما آمین واخردان الحمد رب العالمین